اولیاء اللہ کا مذہب یا سادو سارا مذہب لیے والا نا جی ہم مذہب میرے فرید پاندہ سارا مذہب اسے جی ہم مذہب داتا علی حجویری دے سارے مذہب حضرت کا جوان غیور تے غیرت مند رب نے سات دیتے نبی دے دین تے اور کام کیتے قیامت تک امت جہر کیا رہا لہذا حضرت خطاب ہے نارا تکبیر جذبے دے نال محبت تکبیر حضرت کی برا کشتی صاحب حضرت کی بات استعفا ہے آج سنو فرید کا مذہب کیا ہے آج سنو محمد الدین سیلانی کا مذہب کیا ہے آج سنو دادا باغی کا یہ آیا ہے آج سنو اعلیٰ حضرت صاحب نے پائل کا مشن کیا ہے آج سنو نبی کا پیغام کیا ہے جو ہے پیغام کے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 على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سلسین نے اس کا اہتمام فرمایا مالک آج دہی انہوں نے اس ساز خدمت میں شرف قبول بخشی اور ناچیز نے ہر شر فرما کے حق بولنے حق لوتے چلنے حق دولتے ہی مرنے بھی تو عطا پتا فرما رہے دوستان نا چیز نے اس وقت حقیقت بھری گلان جس موضوع کے حوالے نال پیش کرنی اس موضوع کا عنوان ہے تہذیب و ترقی کی شیطانی تحریک اگر تو سنجیدگی نہ اس موضوع میں سماج کرو گے تو شاء اللہ اتنی اتن معلومات حقائق تمہیں حاصل ہون گی جہیا تھی ساری زندگی کسی حاصل نہیں کی نہیں موضوع کا عنوان نکل دس رہا ہے کنگے موضوع تو کوئی سنے نہیں ہونا نہ ہی نہیں سنے ہونا تہذیب و ترقی کی تاریخ یہو جہ موضوعات کو کوئی نہیں چھیڑتا اس واسطے کہ دنیا تو نا امید ہو کے اللہ تعالی نال تمام امیداں وابستہ کر کے پھر ان دے موضوعات گفتگو ہو سکتی خاجگاہ نے چشت والے داشت کے سب کا نہ چیز دنیا تو بالکل نہ امید دی میری امید کسی وابستہ نہیں اللہ اس سے محبوب ہے اس واسطے حق اور حقیقت کی گل ڈنکے کی چوٹ کے پورے ملک کرنا جو اج موضوع تسان سننا یہ بناوے گا دوسرے لفظ ایمان بھی اس موضوع نے حفاظت کرنی اس تو بغیر نہیں ہو سکتا جو میں بیان کرنا نا اس سنو کہ تھوڑے ایمان کی حفاظت ہونی ہے اس وقت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 نا مالک تالا کی فرما آ منو کما من ناس ایمان ان دے لاؤنی ہاں اقبال فریاد کردہ مالک تالا دی بارگاہ اتاش لاس کا سوزے دروں کر اللہ تعالی کی بارگاہ فریادی ہوں دیں اتاس لاس کا سوزے دروں کر شریف زمرہ لا یہ زمین کر فرد کی بکیاں سوجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنون کر فرمند نے کہ یا اللہ میں وہ جی سڈے بزرگ سن اصلاف کا لفظ بولیا جائے صحابہ تابعین اور تبا تابعین اللہ سلاد اندر نہیں سوز جلن پیدا کر جڑی حضور اکا سلاس کا شریف زمرائے لا ہ زنو کر مولا سان اس جماعت بنا جنہوں نے نام نہیں ہوں دنیا میں لا یا شریف زمرائے لا ظنو کر رب کی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 جائے نا تو مڑ جی رب اگے نہیں نہ کچھ ہو سکتا ہوں مخلوق اگے بھی کوئی کھول سکتا کیونکہ پھر آپ ہوں بھائی نہیں وہ تو پھر رب کے پگل لیں ہاں جن یعنی اقبال فرمایا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس کا مطلب خود ہی خود ہی کیوں آخر مارفت نفس مارفت حق نر اپنے نفس کی مرفت کر کے ان آپ مالک دی تقدیر دے فنا چا کر ان فنا چا کر جو اپنے ارادے خیالات تیرے ترک ہو جان تو جی مردہ نہاو والے کے ہاتھ چند ہے ان تو اپنے مالک کے ہاتھ چڑ جانا بندے نے حقیقت حقیقت ویسا جائے تو بندے نے اختیار کو نہیں قدرت کو نہیں وہی اسلام والا جی ایک اللہ تعالیٰ نے اکل جی ہے نا اس بندے دمائیاں تو کروا ارادے کرنا میں کر میں کہڑا بندہ جا ہو جناب میرے کو ساری دنیا کی شاہی ہوئی اجاسی ہو سہولت ہوگا کوئی دکھ میرے آئے کوئی تکلیف میرے آئے ایمان نال دسو ارادے کسی دن پورے ہوتے بھی ہیں جو نہیں ہوں تو مولا علی فرما نہیں اراد میں میرا نہیں دشمن جڑا ٹکڑے لینا ہے میں کوئی سوچنا تو ہوں نہیں میں آنا میں آپ کو تندرست رکھا میں بیمار ہو جانا میں آنا میرا حکیم بلایا میرا علاج کرے اینے دن ٹھیک ہو جانا حکیم بھی کہہ سکتا تو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 بندے تو رب نہیں کر سکتا ہے وہ حقیقت ہے تم پوچھو رب سونا رب سونا اپنی تقدیر کے پوچھنا ہوتا کیا کیونکہ بندہ کرے بندے کی سوچ تو نہ رہی وہ تو فنا ہو گیا تقدیر خدا ہوں وہ بھی سوچ نہ رہی جب وہ سوچ ہی نہیں وہ تقدیر مطلب ہاں، صاحبہ مسئلہ جی نال تقدیر تا چلی سی کہ وہ آپ نہیں سن رہے تقدیر ہو گیا جہے دوسرے لفظ ہیں اپنے ارادے پر کر سکتے ایک مولا دی تقدیر ایک دی شریعت تقدیر چھپی شریعت ظاہر ہے اس ذات پاک نے شریعت بنائی ہے اس واسطے کہ تو اس تے چلنا تقدیر کیوں بنائی سی اس واسطے کہ تو آپ کچھ نہیں سمجھنا میں نے سارا کچھ سمجھنا دوسرے لفظ تیرا عمل شریعت پر رہے عمل تیرا ظاہر نگاہ تیری شریعت پر رہے تو حقیقت والی اک تیری تقدیر پر رہے تاکہ جو ہو جائے کبھی غم نہ کروں تو خوشی نہ کروں سمجھی اور ادھر پلو فاصلہ ہونا ہو, ہو گیا شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش کری ادھر کتا ہوئے تو غم کری دنیا کے غم کدی مولا نہیں دیتی کسی بلکہ الٹا ناراض کہ تم میری تقدیر کرا پتر مر جائے رشتے دار مر جائے آج ایک دم مصیبت ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ نہ رب سونا خبر کو چاہیے تقدیر میری دسو را گیا لیکن شریعت چلن کے اندر کمی آ جا رہا ہے مثلا کوئی فرد رہ گیا کہ رات میں روڈا پہ ایمان نار دس رومن دیکھ کے مولا کی جی ناراض ہوئی تمہیں نہیں فرمائی نہیں ہاں لو سادہ کرام جو رات میں اٹھ اٹھ کے تروے سن وہ کہ شہر ہوئے سن دنیا اور دنیا سے ہونا دے نہ وہی مائل انہوں نے درد دکی لوگی تین قبول نہ کرنا ہاں انہیں نور دو ہاتھوں کا کام کی گنڈک چ مصروف ہونا اچھا۔ جنہوں جنت واسطے بنایا گندوں پسند کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اولیاء کرام روپے ایک کتر کی قدر جنگ مولا پاؤں نا ادیا نسل اجتماع نہیں پہنتا ایمان ساری زندگی دے حج زکات رب سونا بندے نو عزت نہیں دا جا خوف درد اٹھے لگن مل بندی اس واسطے حکم ہے جو بندے جب اللہ تعالیٰ دے خوف درد اٹھو آئے تو وہ تھلے نہ سکے مولا علی مشکل پشائن کرتے سن اتو آتے سن تو چہرے کے ملتے سن تو یار دی یار چانسو آیا ہیٹا نہ جا اس نے پھر چہرے میں چمکانا اس کا جی پھر پتہ لگنا ہے کہ رب واد شریف کی یاد کتوں وگا کتوں میں رکھنا کتوں کیوں رکھنا جی اسے راستہ کرنا تو گرو سنگیو گل ہے ساری نورے فکر دینا نورے ایمان دینا وہ رہا کوئی نہیں املا سے زور ہے کوئی گول پا کے ایڈی چا بنا ہے کوئی اینی چا بنا ہے کوئی جناب ستنا تو چوگیا تو زور دیتی کڑائی پی ہے گوڈیا تو تھلے تک چوگا ہونا چاہیے کچھ کرنے والے لیکن اصل یا ہیٹھا پہ جانے سارے فرق نہیں رکھا ہوگا کوئی ہمری رات کبھی روشن نہیں پی جی جی جی تاریخ جماعت تنظیم ودیا پہ ساری بربادی ودی پی ہے کافر اسے سر سے چڑیا ہوگا وجہ کی معلوم ہوا یہ میری سکھنا گل نہیں بننی جی میری داڑیاں نہیں بننی میری پگا جڑے رکھ لیں سر تک کوئی نال نہیں بننا ہاں،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 ہر بندہ اپنے کی تھان سے مرن کا جذبہ رکھد ہے کوشش ہوں یہ ہے میں قربان اپنے نبی دے طریقے دے پورے ہاں مرے مرنوا بھی فوجا میں گلا روح زمین دی فوج کٹھی کرنے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کلندر اقبال بولے نا کافر شمشیر کرتا ہے بھروسہ اللہ چھپا مردی مومن پہ بھروسہ اللہ چھپا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا واہ کلندر اقبال آپ بولن تو سب کے جی بول سبحان اللہ اقبال کی کرتا رہا سکھ کے جانا رہا تو نہیں کیا عمل کرو تھا مرے پہلے مومن کو بن مومن کو بن پتا لو اپنے اندر وہ نور ایمان پیدا کر جڑا نبی پاک سرکار دے صحابہ وچ سی او فکر جگا دا تے میں وچ بڑا فکر جگا اقبال فرماندے نے اولی باید تطہیر فکر وندا پہلو چاہیدا ہے فکر نو پاک کرنا یعنی دوسرے لفظ ہے جب گندی باہر دی سوچ بھاری دی ملاوٹ جڑی مسلمان دی سوچ تو ہو گئی ہے نا اس گند میں باہر کھ کے تیری سوچ حل ایمان والی بنے پہلے یہ پہلی بنی گئی تو جب یہ کی گل ہوئی ہے نا ایمان نال جب یہ سوچی اس مرلے پہ آئی ہے سوچ نو خالف کرنا صاف کرنے مرلے تو پھر ویکھی دا جا زمانے کا اس لیے کتب بنیا بیٹھا ہوتا نا وہ حال یہ ویکھی دا کہ وہ کتے کا ایمان بھی چنگا ہوتا ہے وہ تو کتر دے گا ایمان بھی جب ویسی دے تو کتے کا ایمان کو چنگا لگتا ہے جو کتا بھی اپنے مالک نال یقین رکھی کھڑا ہوتا ہے کتے کا یقین ہوتا ہے یار میں جب گھر گھر چکیا نا جی نے آپ کھانی ہے تو میں ضرور کھلا دے گا ایک دن گزر جائے دو دن گزر جائے تین دن گزر جائے کتا بے یقین ہو کے کسی ہوئے نہیں ویکو گے ایمان نہ دسا گے اپنے مالک کے بوہے سے یقین نہ بیٹھا کہ میں اپنے بوہے رکھا اس کچھ نہ کچھ میرا کرنا ہے یار افسوس جب اج کتبا کا اج کے جناب ملوڈیا کا اج کے جناب حاقم مسلمانوں کا انہوں نے کی حال بنیا کھڑا ہے رب کے ربے سے پائے تو بھوکے مر جائیں گے ہوں کو لینا ہی پینا ہے ترقی ادھر آنی نہ جوڑا گے تو کیون کھاؤں گے تو میں پھر رکھا گا اس کتب نالوں کتے کا ایمان چنگا یہ کتب نہیں ایمان نال کتب ہوگی نا تو بابے فری ایمان ہو ہاں، بابے فری دینگل ایمان ہوگی جہاں کری دے ڈوڈے کھا لینا لیکن مالک کا دوہ نہیں چڑھتا بولو سر سبحان اللہ چیت احلاس کرو جن میں شہید ہو نا نکلسن سے جیکن کے کسے نہ پڑھو اخلاق کے کسے پڑھو باندروں کے علاج کرنے باندر بننا انسانوں کے علاج کرنے انسان بنے گا جذبہ پیدا ہوئے گا کہ میں ادھر جانا میری گل توجہ نال سمجھا نہیں میرا بہت بولو سبحان اللہ اچھا تو نورے فکر بنا میں اپنا موضوع چھیڑ رہا ہوں انوان رکھے تہذیب و ترقی کی شیطانی تاریخ تہذیب کا لفظ بھی سونا لگتا ہے مانا نہیں حقیقت کے لحاظ کا من ہے وہ بھی بڑا سونا لگتا ہے ترقی کا لفظ جہا ہے اس لفظ بھی چنگا لگتا ہے مانا سونا لگتا ہے لیکن حضرت جی گل یہ بھائی اس تہذیب کے ترقی کے لفظ میں جب انگریز استعمال کرایا کس مانے کی اس کا مطلب لیا ہے وہ کی مطلب اگلے لے جڑے ترقی نو طلب کرنے والے جہے تہذیب نو حاصل کرنے والے نے جب اس گل سے آئے گا تو زمین اسمان دا فرق جا بننا ہے کہ یارو بھائی تہذیب ترقی جڑی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 گزر کوئی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں تو آپ بخت والی کر بیٹھے رہے گا تمبو کرو تمبو کرو بیبیاں آن کی کوئی لوڑ نہیں سمر جاؤ یہ گھر بیٹھنا سمجھ جانا جی اصا اچھا بخت والی برابر نہیں چلا جی اصل یہ گھر بنا ہے جی تصا سمجھا ہے تو انہیں گھر بیٹھا سمجھ لینا کیونکہ میں حسن حسین کی اما پاک میں کسی مردوں کے جلسے جاؤں گا نہیں دیکھا میں نہیں میں کسی روایت میرے آ کے سیدہ خاتون آئی ہو ہاں ہے مستفا کی بارگاہ علی آدھے سن گھر والے گھر والے جو دین سیکھنے گئے ہیں گھر والوں سارا کچھ سکھا سکا ہاں، ہے میں بولو سبحان اللہ اس واسطے اصا بھائی دوائی خدا دی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 نہیں ماروں گا تمہیں کی کروں انہوں عورت نہیں آئی عورت ہوتی ہے جن اندر بولے سیدہ خاتون جنت سے عورت کے لیے کیا بہتر ہے فرمایا عورت واسطے بہتر ہے غیر مرد نہیں دیکھو نہ غیر مرد کو نہیں دیکھو اندر بولے یار گل نہیں کرنا رہی لفظ عورت کیا دستا ہے کلو ماں جس کا حیا مل کچھ ہوا عورت امام سال بھی سے میں لکھتے ہیں ہر وہ چیز جس کو کھولنے سے شرم آئے حیا ہے اس کو عورت کہتے ہیں معلوم ہے عورت کا لفظ بتاتا ہے شرمیلی ہوتی ہے حیا والی ہوتی ہے تمہیں جو بھی فرمائی میں آپ کو سبحان اللہ اس واسطے میرے میرے کو کو بنیاد بنیاد جی میں پسند انتہا پسند کٹر کٹر انتہا انتہا پسند پسند پسند تو تو میں جڑا بنیاد نہ میں انہوں سمجھنا جڑا بہت ابل مزاج لبرل جا یہ لفظ ہونے حضور دے قرآن کی زبان نبی کے دورے منافع آخیا جا رہا تو سبل کبھی آج بھی بےمانی زبان آپ تو بول سکے کبھی حضور کی پرانی زبان سے بولیں گے بنا سکے کچھ بڑا لکڑا نار مانے نہیں بدل جانے بے لکڑا نال تو مانے ہوئے جانے بولے اس واسطے اصل تو کبلا انتہا پسند ہے تو بنیاد پسند ہے نبی پاک سرکار دو صاحب کافر بھی انتہا پسند ہوں تو بنیاد پسند ہوں لیکن ہر کلو کافر برائی پھیلاو بھی خاطر نیکی روکن بھی خاطر انتہائی قدم اٹھا ہے مسلمان برائی روکن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 کے بخاوا گا اللہ تعالی کا فضل کرنا سمجھنا بولو سبحان اللہ میں کہنا نا میرا لیول نہیں رکھی دا جی تو شکل نہیں دی ویکھی دی کوئی اندر بھی پھرو لیدا شکل جدید دی بھی جی سی ان کی داڑی سے سارا کچھ امام حسین دی ہوئی امام حسین پاک بھی سر پگ رکھتے سن جدید بھی سر پگ رکھتا سی جدید دی بھی داڑی سی امام حسین دی بھی داڑی وہ بھی کپڑے پاؤں سی داری شکل کے اعتبار تو وہ بھی بڑا اج بلکہ میں جدید جی شکل جدید بنا سا جی اج ہوں تو سارے آخنا سے ماں ہے جی جی کیونکہ جب ساری قوم یا ظاہری شکل رہی بلے بلے سبحان اللہ یہ فکیر بندے کو نہیں ہاں ہمسایا ہو کاروبار ہوئے کٹھے مشترکہ یا سفر ہوئے پھر بندے دیا آدت خسرت کھل دیا نے کہ کہڑی بلا روک جی، لال بولو سبحان اللہ اس واسطے ہوں سنگیو میرا لیول دوستے آپ آپ بولنے ہیں تہذیب کے لفظ کا لیول بڑا سونا ترقی کے لفظ کا لیول بڑا سونا لیکن میں باہوالا گفتگو کروں گا تہذیب کا من یہ ہے کہ جو جو اس لیے لیا جاتا جو تہذیب کا مانا انگریز لیندے نے لے جنوز آخرے نے تہذیب والا آخر کی مطلب لینے نے کہ جو انگریز کافران دا طرز زندگی ہے بانا کھلونا کپڑے کھانا پینا رنا انہوں دیا جس حالت رہس حال چہن دی سوچ فکر دا عمل یعنی انگریزاں دی سوچ انگریزاں دا عمل انگریزوں والی فکر سے انگریزوں والا عمل یہ جس ہوئے گا وہ تہذیب یافتہ ہے مہذب ہے جس کو وہ نہیں ہونا وہ غیر مہذب تصاویر دسو یہ کہ نہیں آشا بش وہ بعد بات کریں گے چنگے مارنے میں کہ بڑے مارنے میں وہ بعد جگہ دسنا فکر کی ہوئے کافر والی فکر یہ ہوئے کہ میاں سوچ انج دی ہوئے بندے دی کہ خدا ملے نہ ملے دین روے نہ روے کوئی آخرت رخ جنت تصور ہی کٹ کے پرا مارو بس بندے نو پیٹ بھرنا چاہیے یہ سوچ ہوے مانا میں کرنا اے کتاب کی ہے اتنے کی لکھے ایشا بش ماشاء اللہ یہ قومی رہنما ہے یعنی دوسرے لفظوں میں پہلا مہذب اس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 سر سید کہتے تھے میں تیسرے درجے کا وادی ہوں <laughs> یعنی وادی بھی ہاں کریلا بھی ہاں، ہاں، ہاں، تو نیم ڈلتے تو ہوں تصا خود سمجھدار ہو جو کریلا کوڑا ہوں کہ میٹھا تو جی نیم تو چڑھ جائے تو پھر ترقی ہو گئی نم کے چڑی بلا میں تیسرے درجے کا وادی ہوں تیرا جہاں ڈپٹی نظیر تھی یہ بھی کٹر وادی تھی کٹر ہاں تو حضرت کہتے ہیں یہ سی لکھا توجہ ہے نا بولو سبحان اللہ اس نے اپنی کتاب موائے ہاسانا وہ بھی ترقی مجلس ترقی ادب لاہور دی چھپی ہے یہ بھی ترقی ادب لاہور دی چھپی ہے اس لیے بھی اس والی گل کی اس آخیا بھی میاں گل ہے جہاں وا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 نہیں ہے مطلب نو بےکار سمجھو کئی مطلب کوئی شہ نہیں وہی گل آ گئی ٹھنڈ پڑو دین میں جدھر مرضی جا رہا دین بھی کوئی پرواہ نہیں یہ سوچ ہو اس سوچ کے پھر خدا نو حاکم نہیں سمجھا جانا جب آخر خدا ملے گا ملے تو حاکم کتنے سمجھا رب رب کتنے سمجھا جی ایک رب نو صرف دنیا دا خالق سمجھنا ایک دنیا دا ہادی رہبر سمجھنا خالق سارے سمجھتے رب نے ابو جہل کسی دنیا کا بنائی انہیں بھی آخر رب نے بنائی اللہ نے بنائی ہندو سکھوں کو کسے انہیں یہ آخر ہے لیکن یہاں کا جھگڑا نبی پاک نہ کرتا ہے کہ میرے پاک مستفا رب نے خالی خالق نہیں سمجھتے انہوں مالک بھی سمجھتے ہیں نالے ہادی بھی سمجھتے ہیں سمجھ نہیں فرمائی نے ہاں۔ تیسرے درجے کا وادی کیا دیجیے ڈسٹی نظیر تھی یہ کٹر وادی تھی کٹر ہاں تو حضرت کہتے ہیں لکھا توجہ ہے نا بولو صبح وہ بھی ترقی ہے مجلس ترقی ادب لاہور بھی چھپی ہے یہ بھی ترقی ادب لاہور بھی چھپی ہے نے بھی بھی اس اس اس والی گل گل کی آخیا میاں ہے تین دن پانی بند پہ ہوں حالت ہے قاسم کی شادی پہ ہوتی ہے تو مہندی ان دیا لانتا تو کوڑ میں نہیں مار سکتا میں اللہ کے فضل نال گل کرگا جان تیرا زمین ایمان زندہ ہو جائے لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ میں اس دیتے گل کرنا ہاں جی اس بندے نال مخاطب پہ ہونا کہ جہد اندر ماسا ضمیر ہے لیکن ستا ہے جن ہے ہی نہیں میں کتنے پیدا کرا اتراب نہیں دین سیا آتے ہیں مردے ٹیکے نال نہیں اٹھتے تو کتے تقبیر حلال نہ آتے جی, جی. سن کتے کبھی حلال نہیں ہوں دم لکھ تک بھی کبھی اٹھ دے دم سات تک بھی رات توجہ نال بولو سبحان اللہ تو تحریف کا مانا تو یہ ہو گیا کہ ان پہلے نمبر تے سوچ ان کی ہوگی کہ نہ خدا ہادی کوئی نہیں خالق ہے بنایا تو ضرور سو رہا مسئلہ اگلا تعلق ہوں سارے کوئی نہیں ان کا کام ہے بناوے تو چھڈے رہا مسئلہ کیون رہنا ابھی جانے سارا کام جانا رب کون جگہ آخر این لگے تو این کرو تو این نہیں تو این کرے دین رہے نہ تا آخر وڈیرا سور وہ بن کوئی داڑیاں نے کوئی جھاڑیاں نے کوئی لام واتے ساڑیاں نے جی جی وہ نسل یہودیاں دی سی یہودیاں دے کئی خاندان میں واسرا نے مسلمان ہے اور لگے ہوں گے یہودی اتو کلمہ ہے پوری سلام دیا تھڑیاں کی ہوں گے واسرا نے خدا ملے نہ ملے کوئی شہر نہ ملے دین دے نہ ملے پر کی بننا چاہی رہا ہے واسر کے جانا کتا بھی یہ سوچتا ہے کھوتا بھی یہ سوچتا ہوں آدھا میرا تو کام کھانا ہے اور سجنا رب سونے پانچ کافر جانور کو بد پر آخر ہے کہ کافر دی کافر نے عقل دیتی ہے تو کتے نے عقل نہیں دیتی وہ کتے نے دین کی فکر نہیں رب نے ملن نہ ملن کی فکر نہیں وہ ہر ویل کھان پین کے چکر تھے سر میں پوچھا سر لانتی سر کا مطلب بھی لانتی تو گلا کے بلوان ہوں اور باقی صحیح پہ سورا وہ تو کتے کا جانور تو خالی گیا ہوئی ارے آ گئی خراب توجہ نال بول سبحان اللہ سب کے جانا خاجا غلام فرید فرمانا جی۔ سنگ باڑے جی۔ چولا اوشن سار کے خاجا صاحب فرمانے رب کی بار گاہ اندر ہر سب جلانی پی جلا دیا گا پر تین رالی کرا گا آخو آخو آخو مرو سبحان اللہ جی آخو تو سلطان بہو کی زبان سمجھا سنا چھوڑا کرا جی بول سب سلطان فرمان تن لگی سجے توجہ نال بول سبحان اللہ وہ سنگیا ایک تعظیم دا معنی دسے جڑا سکول دے انگریزاں دی اصطلاح دے اج دے عرف دے اندر یہ مانا لیا جاتا ہے انگریزاں دا انگریزاں دا عقیدہ تے سوچ ہوئے انہاں والا کردار تے عمل ہوئے جڑا جانوراں تو بدتر اس جڑا اپناوے گا انہوں محلم سمجھا جاوے گا جڑا اس کا یہ قیدا نہیں رکھنا وہ قیدا وہ قیدا کہڑا کہڑا رب حاکم نہیں رب ہادی نہیں رب مالک نہیں صرف خالق بڑا سروا دے سر سو ساری زندگی کے اندر مولا نے اختیار نہیں تو مداخلت کرو سانو آخیا جہ لیا لگا لو کر کے نہ کر نہ جو سا من چاہے اثر کریے اس سوچ کا فر بھی ہوئی کافر اسے سوچ نال ہی کافر مولا نے آخر کہ نہ مینو بڑا من توجہ نہیں کرنا ہاں۔ جو جی میں آگے گا میں انہیں چلوں گا سر صاحب کہتے ہیں دین رہے نہ رہے خدا ملے نہ ملے مگر ہاں، کرنا چاہیے ہوں توجہ اس ہے تہذیب فرنگی دا ایک جز فکری دوسرا عملی عمل کیوں عمل ان کا کہ حکومت ہو خدا دے قانون تو آزاد جی انہوں دے اپنے فرونی ظالمانہ قانون ہو جنوں نپ لین جنوں دین جو مرضی ہاں جی اللہ تعالی دی طرف اتری ہدایت کے چور دے ہاتھ کٹو فلان کرو یہ کرو وہ کرو کوئی شاید نہ ہو کپڑے باہر ہو مرضی ہو کوئی کلندر بنی پھرے جو مرضی بنی پھرے مردوں کے کپڑے ہو کپڑے کی ہوا د پینٹ ہوے شرٹ ہوے یہ یعنی نا کان کھوتیا گوٹ کے ہاتھ نہ لاؤ کیوں جراثیم ہے جب روٹی اٹھائے کوئی شاید کانٹے کے ساتھ یہ کام ہے ہاں ہاں جی پانچ سات یا دہ یا سو ڈنگر کبیلے چڑیا ہوتا ہے تو کوئی ادھر منہ مارتا ہوں تو کوئی ادھر منہ مارتا ہوں تو کوئی ادھر کا مارتا ہوں تو کوئی کسی نے پیچھا مارتا تو کوئی ہاتھ مارتا تو کچھ کرتا ہے یہ میں چھٹے کھڑے ہوں تو کچھ کرتا کھڑا ہے جی جی یہ تعلیم فرنگی کا تھوڑا سا نمونہ پیش کر رہا تھوڑا سا جی کھان کی واری آئے تو نہ ویکن حلال تو نہ ویکن آرام چوہے آن تو تھی جان سور آن تو تھی جان کتے آن تو تھی جان شراب آن تو پیتی جان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 مسلم شریف دماغ دوست ایک سبق انہوں کو پڑھا سی آپ میں فرمان لگے میں رسولی شرادی بلال گنج اسے پڑھا سا میں فرمان لگے ابدل واب ابد تباب اشروی یہاں آ کے مینو بلایا شگرد نے استاد نے کہنے لگے میں نے بلایا اس لندن میں جب گیا تو پتر آ کے میں نے پوچھا استاد جی دسو بھی گٹر کا پانی فلٹر کیا جائے تو پاک ہو جاتا میں آخو تا کی مطلب ہے کی مطلب استاد جی اتنے گٹر کا پانی فلٹر کر کے بسیتوں بھی گلتے ہیں سانو بھی پلا سارے استاد فرمان لگے میں آخو بیڑا تا کر کے جاؤ مینو تصا ایسا چیر انگریزوں نے پیشاب پلائی رکھا وہ تا بٹھا گل جائے تو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 پیا یہ تہذیب دے جی ہوں یہ تہذیب کا کار اسے دوسرے لفظ نبیا کا طریقہ زندگی کا گلیا کا وہ سارا غیر مہذب ڈنگر والا جس خدا نو حاکم ہادی منیا جائے جنت میں بر حق منیا جائے دولت میں بر حق منیا جائے اندر تو بنیا جائے بڑھ کے گنتی والے کام کیتے جائیں آداب محمدی ہو ہو ادب سمجھے میرا حق ماں تھلے واقعی جنت کرے اور ماں کی خدمت باپ کی خدمت مصروف کرے اپنے رشتے داروں کے حق حقوق پورے کرے ہمدردی ہر انسان کی ہمدردی پوری رکھے حرام حرام کی تمیز کرے کوئی پولیسی نے میرے میرے نہ نہ کسی سردار بنا نوکرانیاں بن لیا جو ہے بولو سبحان اللہ ویلے بیٹھ کے کھانا مل کے کھانا محبت نال کھانا ادب نال کھانا کوشش ہوئے ایک پیالہ پانی میں رہ جا اگلا پی لو میری خیر لکما اگلا چکے میں اگلے حصے والا لکما نہ چک کے کھا لوں جی وہ ہاتھ ہاتھ ہاتھ نال کھاوا تو کھا کے خر انگلا چٹا نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چٹ دے سن چٹ چٹ کے لال سخت کر دیں سن فرمانے سے کوئی پتہ نہیں کہڑے گرو میں رب بچ کر کروں سمجھے مومن کا جھوٹ ہے شفا جتوں منہ لا کے مومن پیتا ہے بلال پیتا ہے میں اتوں پیوا تاکہ میرے تو برکت ہوئے شفا ہو مستفا دے صحابہ مستفا دے یار اگر کوئی کوڑ والا بندہ ہوں سی کوڑ والا جنوب کوڑ کی بیماری لگی ہوتی سی انہیں پینا نا پانی تو صحابہ کرام نے جان کے اسی تھان سے ہونٹ لانے جتھے کول والے دے ہونٹ لگتے سن بس بیماری آیا یہ حالت ویستا ہونا ہے تو کیوں نہ عشق سے محبت پیو ماں سے ود کرتا ہونا ہور دو یار کہ یار ماں سے میرے تو نفرت کی سیکھنے نہیں وہ میرے نہیں جانا پہ لگے گا کسی بیمار کا دل پہلے کسی ہوگا بیماری نہیں لگانا ہے تو ان جائے جراثیم ہے جراثیم ہے ہاتھ نہ لگانا نہ لگانا تو اندر دل سے ہو بیماری ایک آ جائے گی انسانوں کا انسانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہاں سورہ نال نہیں جی سور نال کوئی الفت نہیں کرنا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 اگر حوالے نہ نام زبان کے ہاں۔ جی، بارے میں جی میں آنا بیٹھا اللہ تعالیٰ سنگیت سنگی کو چند میں بارسل دوں میں نے تیرہ سو موضوع فکیر میں کچھ چیلنج کر کے میدان پیڑ جیت نہیں سکیا ہاں دے جوڑے مبارک مارک سرکار رکھنا نال بول سبحان اللہ پر درد دل نال بیٹھ کے گلا کرنا روپیہ گلا نہیں آیا جی میں حرام سمجھتا ہوں فیس فیس کے ساتھ خطاب کرنے کو حرام سمجھتا ہوں موت دکھو تو خسرے نے والم نہیں موت دکھو تو خسرے نے تو روپیے سٹی جاؤ ان رنگ روپیے بند شو بند یہ بکر جی لگے پھر گلی روپیے سٹی جائے گا تو شیر پڑی جان گے ون سمجھنا تو شور جہے شیر دے روپیے چوکھے آؤ گے انہوں بار بار پڑی جان گے یہ نہیں دے تو روپیے بند ہے خدا روا تری دیا تینوں کہ سات سنگ گیا ہے خیر ہی کیوں ہو گئے پر کبلا دین ایمان دین نہیں آیا وہ جڑا کھلوتا ہے لین آیا جی جی اس واسطے میں تو کتاب پڑھیا ساری در مختار شریف لکھا فکا کی کتاب ہے فکا کی کتاب لکھا کہ اجرت کے ساتھ اجرت اجرت کے ساتھ اجرت مکا کے مال جمع کرنے کی نیت سے واز کرنا یہ یہود اور نشارہ کی سنت ہے یہ مطلب ہے انہوں کی تحریر بچا ساڈو توجہ نہیں فرمائی نے بولو چا سبحان اللہ اور اس واسطے جنہ لوگ اجرت نہیں مکائی آواز تبلیغ نظرانے بہنے لے لیندے سن خواجہ بہا والا زکری ملتانی ورگے اسلام ہی نہیں پھیلایا ہاں انہیں نہیں پھیلایا جنہیں پھائی لڑی توجہ نال بولو سبحان اللہ مستفا کو دیکھو حضور پاک دی شریعت نتارا اندر عورتوں کے پردے تے پتاو دا ایسا آیا ہے نا کہ اسلام دی پہچان مسئلہ بن گیا ہے کہ مسلمان پردے دار ہوں ہاں میں ایک حوالہ اتے سڈے درس نظامی یعنی دینی مدارس والے بہلی بھی بیٹھے نے ایک حوالہ اس, متعلق پیش کرنا آ میرے کو سفر جڑے ہیں نا یہ فٹاوا شامی جس کتاب تو دیوبندی بریلوی سار فتو لکھتے ہیں عرب شریف دی ایک بہت بڑے پرانے امام شاید سید امین شامی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب باب نکاح کافر دے لکھا ہے ناکال المصنف فی کتاب الغصب ان عمر رضی اللہ عنہ حاجم علی النار حق فبردها بالدره حتى سقط خمارها فقيل له يا علی المؤمنین قد سقط خمارها فقال انها لا حرمت لها ومن هنا قال الفقیح ابو بکر البلخی حين مر بنساء على شط مهر كافحات الروس والذراع فقیر لہو کیسا تمر فقال لا حرمت لہن انما الشک فی ایمان ہن کانہن حرب جار میرا مطلب بھی ہوا بولو بولو ایک عورت نے دیکھا اچھی آواز نال آواز نال وین پہ پاندی سی حضرت نے درہ چکیا تو انہوں ماریا اس عورت دا دپٹا سروں ڈگ پیا کسے آکھا امیر المومنین نہیں ان دا دپٹا ڈگ پیا آپ نے فرمایا ان کوئی عزت نہیں توجہ نہیں فرمائی کیوں گلا سن دو وین آواز نال پاؤنا شریعت حرام وہ ایک کم پہ کرتے سو دوسرا عورت دی آواز تو حضرت عمر نے کٹیا تو دوپٹا اتر پیا تو کسی آخیا جی دوپٹا اتر پیا یعنی پھر کر آپ نے فرمایا بھی چیز دیتے کی مطلب جہے حضور پاک دی شریعت دے دو حکم انہوں نے ہلا سمجھ بیٹھی ان پرواہ کو شریعت میں بول دوں کہ میں کی حرام کام پہ کرنی انڈیا ہے ان کا احترام کر لیا عمر پاک میں درے مارے امام ہکی ابو بکر بلخی آپ گزرے نہر کے کنارے سے بیبیاں بیٹھیا سن سر سے باہر نگیاں کھول کے تے نیڑے پہ یاد ہوں سن کے حضرت امام بھی ابو بکر بلخی گزرے نہ کسی آخر حضور کیسا تم رو تو سر انہوں کے نال گزر دے گئے حالت بیٹھیا نے آپ نے فرمایا لا فرما والا ہونا انہوں کا کوئی احترام نہیں انہوں دے تو امام چ مجھے شک پہ لگ رہا ہے کان ہوں ہربی آپ تو لگتا ہے جن جی ہربی عورتیں کافر بیٹھیا جنہیں دل نبی شریعت کا توجہ نہیں فرمائیے میرے بولو حوالہ غلط میں کروں گا امام شامی رحمت اللہ علیہ در مختار بھی اس عبارت کے ہاشی آرائی جدو کی تو آپ یہ فرمائیے فرمایا جدو سرے آم ننگے سر تباہ کھول کے بیٹھیا نے ان کا مطلب ہے انہوں نے دل نبی پاک سرکار کی شریعت کی اہمیت نہیں سی وہ ہولا سمجھ کے بیٹھیا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 فل رسول فنا ہاں جی پردے غیرت شرم حیا نبی پاک دے ہاں جی کھان طریقے شادی طریقے سارے دے سارے تہذیب کے خلاف نے انگریزی طریقے جڑے نے تہذیب ہوں سمجھ آئی نے جدو چھ دانے رکھ کے تو چھڑیندے نے تو وکھرے کہڑی شا ہو جاندی دانے وکھرے کر لے ہیں روڑ کے بھوسا جڑا بڑا ہوں وہ گندی بوٹی ہوئے تو یہ تہذیب کا مطلب ہوں اصل لفظ تہذیب کا اصل مانا کرنا درخت درخت بوٹیاں نے کوئی تحریر ہو گئی ہے کوئی ہو گئی ہے درخت کے حسن فرق آیا کھڑا کتر لینا تو درخت وہ برابر کر دینا صحیح یہ آدھے تہذیب اربی دے توجہ نہیں فرمائی نے کانٹ چھانٹ کرنا چھان بین کرنا صاف کر لینا انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ طریقے اسلام والے تو نبیا رسولہ ملیاں والے ہیں زندگی گزارن گزارنے سارے روڈ سے چھج مارو انہوں نے پاس کرو کلندر اقبال دی ایک نظم انتداب انتداب کا مانا یا تہذیب دینا اقبال فرما دینے کہاں فرشتہ تہذیب کی ضرورت ہے کہاں فرشتہ تہذیب کی ضرورت ہے نہیں زمانہ حاضر کو اس میں دشواری جہاں کمار نہیں سن پرمخ لباس نہیں جہاں حرام ہے شگل میں خاری بدن میں گرج ہے روح اب جب جگ سے نہیں ہے بے جس میرے نہیں ہے شیل متا ہوں پڑھتے لیا سمجھا بھی پینا کیونکہ کون تعلیم یافتہ آتی جاتی شاید کوئی نہیں سنا چھوڑا اقبال فرما دے اکبیا انگریز کتنے تحریر دینا چاہتا ہے جتھے شراب نہیں پیندے رنا کپڑیاں تے باہر نہیں پورے پردے چاہیے بال صحت مند دلیر ہوں جرت مند ہوں ہوں والے اندر روح ہوتی ہے کہ یار کوئی مرد ملے گا مولا برا جتھے آخے ان کی صورت حال ہوئے نا نہ شراب ہوئے نہ جوا ہوئے کوئی برائی نہ ہوئے معاشرہ چنگا ہوئے جی تے جتھے جناب جی عورتیں حیا شرم والی امن بال سیت من بندرم تو من جناب جسور امن جسور بڑے جسارت فلور امن بردے نہ امن جی کہ جناب جی ان کے علاقے دے اندر تہذیب کی لوڑ ہے کی پوچھا جوا نہیں تو پہنچا دو سارے جوئے بال بن جاؤ شراب نہیں تو پہنچاؤ سارے شرابی بن جان رنگ دے کپڑے پورے نے تو لا لوا کو ترقی علامہ اقبال کے کلام کا میں مطلب سمجھا رہا کیونکہ وہ مفکر تھی مفکر تھی تو وہ فکر کیا کرنا سی ایسا بھی فکر پہ کرنے سمجھ نہیں فرمائی نے باہر جتنا ورتلے اتے بناؤ فارمی چوئے ایمان دسو بھائی آ جڑے پنڈا کے جٹ بندے نے یہاں کے بال کتنے دلیر ہوں ہوں سان کوئی آخ یار ایسے رات نو جنگل چو گزر سڈے تو کی بنتی سچی بولی اصل رات نو ستے ہو درخت نو سدکے سدکے سارا کافر گا ڈرے گا نہیں ترقی آفتا وہ ویکے گا تو دلیر ہو جائے گا کافر ویکے گا تو چوہے آنگ بگڑ جائے گا اکبر اللہ بابی بولے سید اکبر حسین البادی رحمت اللہ علیہ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 فارمی فارمی گیو کھانے پہلوان بن جائے سچی بولیا جی پانچ پانچ شیر روزانہ فارمی گھی کھاوے بندہ تو تجارا بن جائے گا تو کال بنتا بنتا نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا گل ہے جب جدو کسے دے جب پہلو کسے بندے دے شادی تے گیا تو نگلا ہو گیا کھانا کھانے فٹ سمجھ جانا ہوں کہ نام مراد فارمی کو نہ پایا ڈالڈا پایا نا ادھر فارمی مردہ وہ گمردا دوائی خدا دوں گی چا دے تو جا رہے ہیں پچھو ٹرک ہارن مارے دس مر گئے مر گئے رات بچے ہارا مار کلے ہاں, ہاں، تو خیر تصا جان تو بڑے سستا ہوا کرنا ہمیشہ ہاں ہاں دیسی مند ہے مند نہیں تو کملہ اسے جڑا فارمی مسلم ہے اور رب کی بارگاہ گار بے قیمت ہوتے جڑا بے مسلمان ہے مولا حسین کون کی بارگاہ بڑی دار گار بڑی قیمت توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ سڑکے سب کے لوکی تو آخر گئے پائے لوکی آخر گئے بیماری کی یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے میں حقیقت پہ اپنا گا جتھے بغیرتی زیادہ پھیل دیے بے حیائی سر ہاں اتنے رب غضب کرتا ہے جب رب غضب کرتا ہے بیماریاں انہیں فسا جی پیو دادیا نہیں سن اج تو پناہ سال ساٹھ سال پیچھا ٹور جا تینوں نہ بلڈ پریشر دکھنا نہ شوگر دکھنی ہاں نہ کالا جسان دکھنا نہ کینسر دکھنا نہ ٹی بی دکھنی ایک ایک ایک جی وار لے لی تو پچھلے کیڑا لگتا ہے کہ وہ مال ڈنگر سٹنے پہ کرنے والے بھی اچھا اوہی ہاں دہ بھی اچھا اوہ پکڑنے ہاں سارے کے سارے گل پتا نہیں پی ہے اچھا کہ بلا گل سوکھی گئی ہے پر سمجھ نہیں آپ نے رہی گل کی رہی ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اے دناس مولا ہے باہر فساد پھیل لوگوں دے دے ہاتل دی وجہ نال دی وجہ نال ورنہ وجہ کی زمین ہوئی ہاتھ ہوئی بیجن والے ہوئی اصول ہوئی سارا سر ہوئی پھر پن کی تو فصل برداد ہوئی کیوں زیادہ نقصان ہوتا ہے زیادہ مہا نقصان فری پر سونے والا جب بندہ پہ پڑھائی کرا ہونے چھوڑی سب پہن لے تاکہ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 جی ایسا مسئلہ ہے جب کسی کا نک وڈ لو کن کتر لو بل کٹ لو اس لیے انہوں آخیا جائے یہ مسلا ہو گیا کی ہو گیا اصل کبلا اسلام کا نک وڈیا زبان کٹی ہے کن کترے نے وہی شکل کا بگاڑی ہے مسلے میں اگلے دن ایک پیر کو گیا ادھر میں آخیا یار سیے سنیا بڑا کرامتا والے سنے نے تو زیارت نہ کرو تشریف نہیں تشریف اونچ شریف والے سید جلال بخاری کی اولاد کیوں اتنے فیل آباد علاقے سے بیٹھے میں گیا میں چلو یار زیارت کرا اتنے گیا تو بیٹھتے گئے تو حضرت پہلو تو انج لگے جی پیر پگاڑا پہ باندھا مچھا ہے جی سوئے کی پوچھ ہوتی اتان داڑی اڈی اڈی تھا ہاں، ڈڈو واگ آکڑا پیا جناب باندھا گیا تو دوائی خدا دی بس جی اصل پیچھے رہ گئے سارے اسلامی قدر انگریز لے گئے کھڑیاں تک ایک بار نہ سڑ گیا سب کچھ میں آخر بیڑا کر کے جاوے میں کی سوچ کے آیا تھا یہ کہڑی بنا بیٹھا گو یہ تو گرجا ہے میں کعبہ سمجھ کے آیا تھا یہ تو گرجا ہے کوئی چرچ بیٹھا نا خیر میں آخیا جی پیر جی کہڑی قدر اسلام دیا لاوا دیکھو نا جی دیکھو انگریز سچ بولتے ہیں اچھا کوڑ مارنے وہ سچے نے کوڑ مارتے ہی نہیں مینو تو اگ لگ گئی میں آخیا اچھا پیر جی سچ بول دیں جی جی میں آخیا جی وہ آدھے خدا تین نہیں دنیا چڑ نہیں مار دیا میں کہ اچھا جی میں کہ فلم کہیں بنائی ہے کون بنا انگریز میں کہ فلم سچ ہوں کیوں بھائی ایک فلم دوسری چین تیسری چ چوتھی چکو ان جو پاٹ ادا ہو گئے ہیں یہ سارا سچ جی ماں رن نہیں بن سکتی آخری ہے قوم وہ بڑے سونے نے جی وہ سو سال اگاں نہیں جی سوچتے ہیں مسلمان سو سال بعد سوچتا ہے یہ گلا بڑی ہوئی ہیں کہ نہیں وہ جی انگریز بڑے سونے نے تو سو سال اگاں نہیں جی سوچتے ہیں مسلمان یہ ہاں جی پچھا بھی سوچ پچھوں جب پی جی ہے پھر سوچتا تو میں کیا مرو اصا مسلمان نہیں جی ورنہ کافر جو سو سال اگے بھی سوچ بننا کافر سن وہ مسلمان تھے جی ایسا مسئلہ ہے جب کسی کا نک وڈ لو کن کتر لو بل کٹ لو اس لیے انہوں آخیا جائے ان کا مسلا ہو گیا کی ہو گیا اصل کبلا اسلام کا نک وڈیا ہے زبان کٹی ہے کن کترے نے وہی شکل کا بگاڑی ایسا مسلے میں اگلے دن ایک پیر کو گیا ادھر میں آخیا یار سید سنیا تو بڑا کرامتا والے سنے نے تو زیارت نہ کریف نہیں اچ شریف اچ شریف والے سید جلال بخاری کے اولاد شوٹ آباد علاقے سے بیٹھے میں گیا میں چلو یار زیارت تو کرا اتنے گیا تو بیٹھتے گیا تو حضرت پہلو تو لگے جی میں پیر پگاڑا پہ بند ہے مچھا جی ٹھوے نہیں پوچھ سکتی اتنا داڑی اڈی اڈی تھا ڈڈو کو آکڑا پیا جناب بندہ گیا تو دعائی خدا دی بس جی اصل پچھ رہ گئے بس جی اصل پچھ رہ گئے سارے اسلامی قدر انگریز لے گئے تک ایک بار نہ سر گیا سب کچھ میں یہ تو گرجا ہے میں کعبہ سمجھ کے آیا تھا یہ تو گرجا کوئی چرچ بیٹھا لوں گا خیر میں جی پیر جی کہڑی قدر اسلام دیا لا داں جی، دیکھو انگریز سچ بولتے ہیں ایسا کوڑ مارنے وہ سچے نے کوڑ مارتے نہیں مینو تو اگ لگ گئی میں اچھا پیر جی سچ بول دیں جی میں کہ جی وہ آدھے نے خدا تین تب نزدیک ہے سچ میں کہ جی تھی کون لیا کہ سید میں کہ جی وہ تم کی لا گیا رسول کریم کی میں کہ بلا وہ آدھے نے تبے نامی کوڑے نے تبے رسول سچے نہیں تو وہ سچے نہیں تو میں نانے تم بن گیا مینو بھائی دنیا کے معاملے میں سچے نے دنیا کوئی نہیں مارتے میں کہ اچھا جی میں کہ فلم کہیں بنائی ہے کون بنا میں کہ فلم سچ ہوں گا کیوں بھائی ایک فلم چ ایک بڈی ماں دوسری ایک بھن تیسری ایک مشکا چوتھی ان جو پاٹ ادا ہو گئے نے تو سارا سچ ہے جی ماں رانی بن سکتی میں کہ جی یہ دسو یہ اپریل فون جان گے ہاں جی اپریل کے مہینے میں کوڑ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 میں تقریر کر اس وقت تقریر کر رہا تھا منڈی احمد حجرا شاہ مقیم چاہ ہیرا سنگھ منڈی رہا سنگھ میں پرانا میرے تو پہلے ایک مولی لاہور کا غلام جلانی انہوں آدھے نے وہ میرے تو پہلے لگا بیٹھا ویکن داری موشن آئی کوئی نہ آئی کوئی تو وہ جناب گل کر کرے انگریز بڑے تحقیقی لوگ ہیں میں سنیا میرے تو لیڑے اگ لگ گئی میں گواہ مولا سنیا کدی اس ممبر تو اس ممبر تو آواز اٹھنی سی تو کفر کے خلاف اٹھنی سی اب اس ممبر تو ملا کا بول رہا کہ کافر کا حقت کا بول رہا میں ہو نے تقریر کر کے ہٹیا سی دو تین گلا ہوتی انہیں ہٹیا میں پھر تقریر کی کرنی تھی میں پھر حضرت کا سواگت ہو رہا جا پھر لگنا باندھا گیا کہ میں جو خدمت شروع کی تھی میں کہ میں پوچھنا تحقیقی کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جڑا صحیح تو سچ گل کے پہنچے تو میں جمع پھر پہنچے انہیں سکون نہ آئے انہوں اپنے بہت میں کہ یار میں پوچھنا انگریز کے تحقیقی لوگ نے کہ وہ نام راج اللہ کے قرآن نے تو اللہ کی کتاب سورات رات نے انہیں بدل چڈیا دن نے بدل چڈیا اپنی طرف لکھ چڈیا خدا انہیں تین بڑا چڈے نے ہاں جی رسولہ مدیاں کا انکار کر چڈیا سارا کچھ میں پوچھنا میں سارا کچھ تحقیق نہ پھر تو ایسا انہوں نے منیے ایسا تو آئے تو لے دے آ ہاں نہیںروشت کرا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے سے پہلے ہوں سن آلو لماؤ وارا فتل امبیا ہوں نے آلو لماؤ وارا فتل یہود ہاں ایمان لال جی جن سوار ہوتے نا بندے تو جن تو بندے کا منہ ہلتا ہے تو اندر جن بولتا ہے یہ مرادہ دیکھتے جن انگریزی سوار ہے یہ پھر اندر انہوں کا منہ ہلتا ہے تو اندر بولن جانا ہاں ہاں جن فرمائی میری گل تو ہاں ایمان لایا جی جن سوار ہوتے نا بندے پہ جن تو بندے کا منہ ہوگا تو اندروں جن بولتا یہ مرانا دیتے جن انگریزی سوار ہے یہ پھر اندروں کا منہ ہوگا تو اندروں بولن جانا ہاں ہاں بڑا جن فرمائی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 انہیں تو دلیے قدم قدم سوچ کے رکھنا ہے انہیں تو پھوک پھوک کے پانی پینا ہے انہیں کمائی کے اندر حلال حرام کی پوری کمی رکھنی ہے نہیں انہیں رکھنی جو پلان بند میں جنت دولت رکھ سکتے انہیں حلال سیدا پسند ہے جو مرضی لما پھرنا دیتے تو حلال کھاوے حرام کھاوے نہیں کریں کرنی چکرے چلا آئے جو مرضی کرے ہاں جی انہیں کسی شادی فکر جب نہیں رکھنی اس لیے جا کے انہیں شرمایا بے بہا سمیت لیا ہے پکی کا مطلب وہ کیتا گیا ہے وہ سنگیا ہاں، کد لیا درویش نے توجہ نال بولو سبحان اللہ صفحہ نمبر اسی کی لکھا کھڑا ہے ترقی پسند منطقی طور پر مادی دنیا سے آگے کسی وجود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 ہٹا کے ترقی اب بھائی مان علامہ اقبال کا پتر اللہ اقبال کا عرف اللہ تو پتر کہڑی جنک نکل کر حضرت علیہ السلام سن کے پتر کی تھی <laughs> ماشاء اللہ وہ جناب نا لاہور اندر ہوا ہے جی اس اندر تو بڑے بڑے خنازیر سارے کٹھے جناب ہوئے کٹھے ہو گئے نا تو ہوں اس تقریر کی میرے کو تقریر اس اگر سود کو سود میں اتحاد کی گنجائش نہیں ان کہ مطلب کہ سود کو اگر جہاز قرار نہیں دیا جا سکتا تو پھر ہمیں قرآن چھوڑنا ہوگا کیونکہ ترقی کے راستے میں تھوڑی رکاوٹ بنے گا پھر جن میں وغیرہ گور وغیرہ تمشور پہ بیٹھے سن انہیں نے بلے بلے بلے بھائی پیو آگے ہے دلیر دلیر میرے بد رام بول جان بہت یہ اقبال فرمند ہے سب چھوڑ ہے جس کو تم خود سمبھنیا سب مندر غرض غریب اللہ تعالی دے خوف دے خوف دے درد دی وجہ نال دے حساب دے خوف دی وجہ نال اپنے آپ کنڈے چ رکھنا شریعت کی پابندی چ رکھنا مال روزی کما دے اندر حلال حرام دی پوری تریف کرنا تو تھوڑے گزارا کرنا کرنے کی وجہ پھر مفلسی تو غربت رہ گیا مولا تو راضی بیٹھا ہے آخر یہ ترقی نہیں تنزل ہے تو نہیں کھ دیکھا نہیں کسی شہر منیا تو دولت کے پیچھے کتا ہو کے ہر شاید کٹھی کرنے چکر جتیا نو ادے لا دیتا پھر دھی ادے لگ گئی ہے سارا ٹبر کما پیا وہ بھی کما کے لوگ چوہے ہاتھوں آپ دو ہاتھوں کمائی آؤں ہے چوہے ہاتھوں کمائی آؤں ہے ہاں جی، کما کے تو جناب کھائی جانے ہر شاید کٹھی کی کھڑے ایک ہی ہوگی کٹھی آتا توجہ ہاں یہ مطلب ہے نا یہ ہے ہوں سجنا ترقی کے اندر ایک شہ ہوں کہ ترقی کا من ہے خیر دی طرف پیش قدمی اگاں نکلنا تو تو سمجھدار ہے جب اگاں کو نکلے گا تو پچھا تو کسی نے چڈے گا نا توجہ نہیں فرمائی نے جب تصا آخو گے فلانا اگے نکل گیا تو کنڈے تو اگے نکلا تحریر کا لفظ جو ندیاں ولیاں کے ترد زندگی میں جانوروں والی پیار کا بولنے والی طاقت ہوں تو ترقی کا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 ہے محل اس واسطے سبق پڑی کھڑا تہذیب ترقی والے نے وہ پچھا رہ گئے سن وہ ڈنگر ہوں میں دو چار حوالے اس دے سنا چھوڑا سنا وا ہاں، تاکہ میں وہ ہر پاسوں سکہ بند کر دیا سکہ بند گپ دوں جو ہے کہ میں بولو تو سبحان اللہ میرے کبلا فون کا حوالہ بڑا حوالہ ایک مارنا جب اندر صاف لفظ گل ہونی ہے بالکل صاف لفظ تاکہ تو تھلے کی لکھا ہے سر سے جی جی اس کو سر کہتے ہیں اس تفصیل دے افکار سر سید لاہور پنجاب یونیورسٹی کا ایم اے ایجوکیشن لکھ رہا احرام کا کپڑا نہیں بنتا جی اس دے بارے پہ لکھنا ہے احرام کے وقت تہ بند باندھنے اور بغیر قطع کیا ہوا کپڑا پہننے کا بھی پرانے مجید میں ذکر نہیں ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کا رواج زمانہ جہلی سے برابر چلا آتا تھا اور اسلام میں بھی قائم رہا محمد رسول اللہ نے شروع سولیزیشن کے زمانے میں بھی اسی وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بدھ بابا کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا حاجی لوگ انفیتا کپڑا پہنتے ہیں نا ان کی بولو نہیں بولے احرام آدھے اچھا اخرا جو ہے یہ احرام نا اصل گل ہے کہ جدو لوگ بے تمیز سن تہذیب نہیں تھی ترقی پر تھی ویشم کا ابھی دور نہیں آیا تھا سائنسٹی کا دور نہیں آیا تھا اس دور میں لوگوں کا یہی حال ہوتا تھا کہ بغیر کتا کیے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے تو محمد رسول اللہ کا دور کیونکہ ابھی تہذیب کی ابتدا کا تھا تو اس میں محمد رسول اللہ نے بھی وہی وحشیانہ صورت کپڑے کے لفظ دیکھو لفظ بےمان ہوئے پایا تو رب ساری غیرت نہیں کرتا پہ کافر ہاتھوں دلیل ہونے تو رب سونے میں غیرت نہیں آتی کہ کت کے کنڈے ہاتھوں پہ دلیل آتے ہیں کیا آئے تمہیں پتا ہے سب رہے ہی تمہیں دلی فرماؤ نے حضرت رسول کریم سرکار واشیانہ لباس اختیار کیا ایران کے کپڑے واشیانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڈھا واشی بابا حضرت ابراہیم خلیل نے کیا اگلے کی رہا ہے تلاش تلاش ہے کعبہ کی ہے حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے اگر اس زمانے کے حالات اور اس زمانہ کی بچی قوموں کی عبادت کا خیال کریں تو بدے اس کے اور کچھ نہیں پایا جاتا کہ وہ لوگ آپس میں ہلکا بانٹ کر ہو جاتے تھے اور کودتے اچھلتے تھے اور وہ سارا ہلکا کا ہلکا اسی طرح کھاتا تھا اور اسی جیسے دوست میں اچھے بدرسی لوگ جو سن عبادت کے نکل گئے کٹھے کے ہلکا بنا کے مچتے سن کودتے سن تو جا کے رجا پاؤں سن تو چکر مارن لگ پاؤں بس تلاش کی ہے اچھا محمد رسول اللہ وہ کام چوک تو تلاش کر رکھا سنگا تو جا یہ ایمان دیا گلان تو سن جی جی آلہ حضرت بریلوی تا لکھوا آلہ حضرت بریلوی فتا والا حرمین دے شروع پہلا فتوا لکھ حرمین شریف ہیں مکہ مدینہ دے عالم ہنفی شافی ہمڑی مالکی اس دا ہی کنی کنی تھے سر فلپ کافر نے دوسرا فتوا اس کی تاریخ کرے مسلمان سنگو بنا رہا جی جی اگر آلہ حضرت کا فتوا پہلا تو دوسرا فتح حرامائن ترکی کا چھپیا اس نہ ہو میری زبان بن اس لانتی کی تاریخ تلوڈے ملوڈے کتابوں میں جڑی ساری ساری پہ دیکھ دے اگر دیکھے ساری ساری یہ مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس تنظیم المدارس پاکستان اس کے جی جی یہ سفا نمبر تو کھولو جناب جی اس دیکھو کے چلیے کی بائی سفر ہوتے سر سید احمد خان وہ پہلے عظیم مسلمان رہنما تھے برل برل برل تو اپنے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 میں کیا نہیں نہیں جی اس حالت مر گیا سر سور کی تعریف کر دیا مر گیا تو پھر نہ مرادو فرشتے فرشتہ نبی ندی پا کے نہیں آخنا ہزور نے فرمانا ہے فرشتے شاید لما پاؤ یہ میرا بلوان کون اہمیت میرا کون باہر سب چکو تو جانا پتہ توجہ نال کھول سبحان اللہ ایمان دس معلوم ہوا جہاں یہ بئیمان پہ آخر کہ میاں ترقی ترقی ترقی ترقی تہذیب اصل پچھلے پچھلے جانور سمجھتے ہیں دینا وہ پیچھے رہ گیا نبی علی سمجھ نبی سمجھتے اور انہوں نے بھی ایس کتاب والے جڑے ہے چلتی پی مدرسے جڑی چل رہی ہے نا امریکہ کا نظام مطالعہ پاکستان نہیں یہ مطالعہ کفر ہے جی تو پاکستان اتنا بے نہیں ہے دیکھ لو انہوں نے لکھ دیتا صفحہ نمبر ایک سو کے بارے میں سائنس اور ٹیکنالوجی جو جو ترقی کرتی گئی ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آبا و اجداد سے قدرے بہتر ہوتا چلا گیا جی جی سائنس آئیے اوے اوے عام آدمی کا زندگی کا معیار اپنے پیو دادیا تو اچھا ہو گیا یہ لکھ لکھا ہوں سمجھدار جو کہ اب سید بھی ہیں کہ نہیں سید ہیں تو سید کا پیو دادے کون نے اج کا سید فلم کنجر بن کے کام ہے سید نور شاہ نور سٹوڈیو لاہور کا جنہیں سارے کام کرتے کر تو یہ بیٹھا ہے سکول فیکس سائنس دی بتی امام حسین بیٹھے کریں گے رسول کریم بول بولو مولا علی یہاں انہاں دا معیار زندگی انہوں چنگا ہے یہ مدرسے کا سبق تو مسلمانوں کے پیو دادے جڑے سن آبا اجداد سب آبا مسلمانوں کے آبا اجداد آخر نہ اٹھ مسلم قوم کے آبا اجداد آخر اس لیے صحابہ کیونکہ ہم کافروں کے بارے میں نہیں ہم مستفا کے غلاموں کے بارے میں بولو بولو سبحان اللہ تو انہیں کی لکھا کہ عام عام بندے کا زندگی کا معیار آلہ ہو گیا ہے اور میں انہوں کی اس بکواس دیتے انہیں بہ شریر کرنا میں لالماں زندگی کا معیار انسان عام کا پہلے نال چنگا ہو گیا ہے اور میں پوچھنا لالما ہے بس زندگی کا معیار گی کوٹھی نال بن دو پلنگا تو بابا نال بن دو یا عملوں کے سکھا نال بن دو اور بےمانا باندر میں چک دہ بندے بنا پلندر انسان نہیں بن جاتا کھوں باہر کسمیات کا انسان اور انسان نہیں بولے انسان انسان انسان رولے نا تو پھر تو تو تو ہوگا ہر کا رام اس پر اندر آرام نہ ہو اندر بے چرا بے قرار ہو بے چین ہو ہو تو بیماریاں بولو سبحان اللہ گر سلے بنا ہو رہی نہ چھوڑا سونے نور پیغمبر کے بارے پہ بلی نہیں شریف کے اندر لکھے آپ مکان نہیں پاؤں بکریاں بولنے والا لالا کے چمبل کھانا بنایا آج فرما ملے مکان بنانے لوڑ مسافر خانے لڑکی سے ہری گئے در گئے ہری گا در گا دریا ایک پیٹ رکھ کے مکان نے بنایا پچھڑی ہاں، میں چھت سفیر کھجور بن حالت کی محبوب خدا دے اہل بیت دے گھر دی خدمت فرشتے جبریل ورگے پکڑ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس میں بھیج دن انس علی نے بلا لیا بلاوا گئے کنڈی بدلی ادارہ ستر ہزار فرشتہ پواس کر دیں سویرے ہوں گے پواس کر چلے جائیں گے پھر شام میں ستر ہزار آ جائیں گے جہاں ایک بار پواس کر دیں گے پھر واپس نہیں ہوگا فرشتے پواس کر دیں گے کس محبوب دے دربار دے جنگا گھر کچا جن فرمائے انسان جہاز چلاو لال اگریزان کے ملکوں باندر جہاز چلا آپ آخو گے باندر جہاز انگریز باندر تو جہاز چلو کم نہیں معلوم ہوا ہے بندہ جہاز لال لال لال کوٹھی بندہ چوکھے کھان موٹا موٹا اٹھارہ جہازیاں سمجھ لو ساری کائنات کا سردار کر لینا سبحان اللہ جی نہ مراد نہ غیرت ہو ویسے ہاں سورنگ بلا ہوئے سور بلا ہاں سورنگ بغیرت ہوئے رنگ جڑا مرضی کھینچی جائے اٹھ اٹھ کٹے بیٹھے ہونے موڈے موڈا رلا کے خوش پیا ہو ماشاء اللہ میرے نال چوکی چل رہی ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں میں کسی کام کا نہیں بڑا بڑے کام دن بچائی ہاں ظلم کرے تو بزارہ ہوگا ڈر ہوئے تو گدڑا ہاں تو سنگیا ہوئے نہ کھان دی تمیز ہوے نہ پان دی تمیز ہوے نہ ماں پیو کا پتا ہوے نہ ادب تمیز ہوے ہاں نہ خدا دا خوف ہوے نہ کوئی شہ ہوے تو پھر دھرتی کے اتنے جانور لگا پھر دئیے پجاروں بیٹھا ڈنگر توجہ نہیں فرمائی ماں نے میں کسلیا پا اس ڈنگر اپنے آپ کا پتا نہیں ہونا دوسرے کا پتا کی رکھ سکتا ڈنگر کے دو شوری کا آلم دے نہ ڈنگر کو بات کرنا رب نے نہیں فرمایا کیوں بل مانگا اچھا رب آخر جانور سے بات کرنے اچھا۔ اور ایسا کیا میں پوری قوم آگے تو میں لے ماشاء اللہ ابھی اگر تعلیم والے ہیں ترقی آتے ہیں انسان ہیں ابھی انسان ہے بھائی ہم تو خراب ہے اچھا پوچھو گے تو انگلش نہیں پڑھ گے ان کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے پلیز کرنی پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے میں کیا اتری گیا ادھر آنا عظیم وہ زمین بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترا ہے کو نکلا باندر سن میرا پیتا لندن میں ترقی آتا اور پیٹے میں تو پی رہے کہ سمجھی رہے پھر تینوں چھڑا پھیرا گے تینوں چھڑا پھیر کے سٹا سورا گے گے تو سور بھی پی رہا تین نہ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 پھر انہوں کو بیٹھا نہیں جانا کہ پھر کی کرتے ہیں آدھے گئے انہوں لا کے پرا مارا تو کٹھا پا کے پارا کٹا گیا ہم کیوں ٹھنڈی والے رہے ہیں ہاں، جب تھلے نہیں ملے پھر اس لیے حال سے باہر ہی جان اوکھے ہو کے اوکھے پچھے منہ نام راجا جی کتا ٹٹی کرتا ان بننا پیا اچھا پھر ایک اور گل پیرنٹ کی پہنچنے بوٹ سر ننگا اچھا سر کیمتی ایک پیر ایمان نال دسو ہوں میں آنا بھی پیر کسی دے نہ ہو تر سکتا پھر رہ بھی سکتا ہے تو سر نہ ہو اچھا پیر کسی دے پھر جان تو تر سکتا کہیں نا تو سر سر پھر جائے پھر فوجی بن جائیں Oh, <laughs> ساری قوم آدمی کسی کی سر پڑے نہیں میں نہ کھوتا سر فرا ہو تو وہ نہیں سنبھالیا جاتا جب پوری فوج سر فری ہو تو یہ کتنے سنبھالی جائے تو تا تو کوئی قوم اپنے کافر دیکھو اپنے مونج کیوں پہ کٹا دیں ہے جو سر فرے نے وہ تو فوجی ہوتے سن جنہوں سر سیدھا ہوتا سی وہ نبی پاگ دے سن ہاں، ہاں، پوری کام یہ کرتی ہے یہ سر پھرے ہوتے ہیں معلوم ہوا سکون سر فور دیتا ہے یہ سر نہیں آنے دیتا ایک مکان پر لگے نہیں فرمائی اچھا ہوں جڑا قیمتی ہے وہ ننگا سردی آج تو گرمی ہے جی تو تھلے جوگر پاؤں نے دو دو ہزار دے پیرا کنڈا نہ وجے تو اندر سر دان بار وج جائے اس پٹے وجے کا کوئی ڈر نہیں تھلے نہ وجے کنڈا اچھا اچھا نام مراد یہودی مت اوج ہوا تو نام مراد جملہ بھی سونا فرما دے جانور کے بعد کرو گے دخل کیا سکتا ہوں اوج ہوا نام مراد بند اور گرمیاں کے دنوں میں جرابا چڑھا جراب چڑھا کے پھر اس پہ کر گرمیاں اللہ میرے اللہ میرے اللہ اے رسول کی مخالفت پاگل کر دیں ارب کا تاج ارب کا تاج علامہ مفتی جان العرب مستفا کریم نے فرمایا پنجا ارب کا تاج نے جنہ چیر ارب کا تاج سر پہ سی نا تو کسی زمانے کی خاک مٹی تیرے سر پہ نہیں پی سکتی جی ہر ہر زمانے کی دلت رسوائی کی خاک تو سر محفوظ سی جب سر پر تاج مستفا تو ہوں اس تاج کی تھان پہ یا ڈنگی ٹوپی آ گئی ہو یا ان کی گل ہے ٹوپی جی آئی ہوگی ڈنگی اچھا ان کی حکمت بھائی ٹوپی ڈنگی اٹکی رہا سدھی کیوں نہیں یار میں جٹ جا دیسی جا بندہ میں جٹ دیسی جا بندہ مینو نہیں ان گلا سمجھ آدی تھی سمجھا چلیا کرو مینو مولا تالا کے فضل نہ میں جگ دیکھا جس جگ نیک کے تو بدلا ہے نا میں بڑا دیکھا ہاں۔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 نہیں لگی ہوں میں پوچھنا اس کو کہتے ہو تہذیب والا اور شعور والا جڑا آخ کینسر تے دل دی بیماری لاو والی سگریٹ پیو گے تو این طاقت آئے گی کہ تو پڑھ چڑھ جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ انا للہ جی جی جی جی پروفیسر کی عقل پر انا للہ ہے انا ہوں میں آنا اللہ کتا بناوے سور بناوے باندر بناوے پر پروفیسر نہ بنا ایماندار پروفیسر نہ بنا دعائی خدا دی آمین جو ہر کسی کی بخش ہو جانی ہے پر ہندی نہیں ہونی ہند نہیں ہونی اس واسطے کہ جو ظالم بےمان کمینا کتا کنجر ویکھے گا نہ شکر دینا ہی نکلے گا یہ مہربانی ہوے گی فائدے دے گا تو بےمان بنے گا ورنہ نہیں بننے لگا دعائی خدا دیوکوف ظالم سگریٹ پیمن والا جڑا ہے وہ تو پہلی پوڑی نہیں کر سکتا پہلی پوڑی چڑھے تو ڈڈو تو لڑ نہیں مارے نہیں لانت کرے تو خدا دی ان سان برباد کی بازاروں سے بیٹھا آندا کیا میں تہذیب اور ترقی والا ہوں کیونکہ میں انگریزوں کے پیچھے چلتا ہوں آپ ہی خوش ہو کے کینسر آپ نے اللہ کا بندہ رب ای تی لاکھ بندہ نہیں مارتا پیا آزاد اللہ عذاب میں بے وقوف کام تک کرنا اکل والی عذاب نہیں آ سکتا ربھی فرمائی نے سن سن عورت وہ پردے کے خلاف ترقی پردے کے خلاف دشمن اسے کتاب لکھے گیا ایک بزرگ کا الطاف حال سر سور کا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 بناوے سور بناوے باندر بناوے پر پروفیسر نہ بنا <laughs> ایماندار پروفیسر نہ بنا دعائی خدا دی آخو آمین جو ہر کسی کی بخش ہو جانی ہے پر اندنی ہونی اندنی ہونی اس واسطے کہ جو ظالم بےمان کمینہ کتا کنجر دیکھے گا نہ شکر دینا ہی نکلے گا یہ مہربانی ہوے گی فائد دے گا تو بےمان بنے گا ورنہ نہیں بننے لگا دعائی خدا دی ایڈا بے وقوف ہوئے ظالم سگریٹ پیمن والا جڑا ہے وہ تو پہلی پوڑی نہیں چڑھ سکتا پہلی پوڑی چڑھے تو ڈڈو آگوں سا لینا تو چڑھ بخانا کتنے پیا کہ چڑیا تو لڑ نہیں مارے نہیں لانت پوے تے تے خدا دی ان سانو برباد کی ہوں بازاروں سے بیٹھا آدھا کیا میں تہذیب شعور اور ترقی والا ہوں کیونکہ میں انگریزوں کے پیچھے چلتا ہوں آپ ہی خوش ہو کے کینسر پہ آپ نے اللہ کا بندہ رب ایویں تو تی تی لاک بندہ نہیں مارتا پہ آزاد اللہ فرما ہے عذاب میں بے وقوف کامت کرنا اکل والی عذاب نہیں آ سکتا توجہ نہیں فرمائی نے سن عورت وہ پردے کے خلاف پردے تہذیب ترقی پردے کے خلاف دشمن اسے کتاب لکھے الطاف حالی بزرگ ایک بزرگ کا حوالہ نہیں مل سکیا الطاف حالی یہ سر سور کا خاص خلیفہ جاتا ہے ہاں جی علی گڑھ کے یہ خاص ارکان ہے دپتی نویم الطاف حالی بکار الملک سر سور جی یہ خاص مہربان ہے اس امت پر کلیات نفر حالی یہ بھی مجلس ترقی ادب لاہور اتوں کی چھپی انہیں بھی لکھیا تے انہیں بھی لکھا کہ انگریز پردے دا بڑا دشمن ہے تا وجہ نال مسلمانوں دا دشمن سانو جڑی سانو دیکھدا نا غصے دی نگاہ نال او مال اس واسطے کہ رناں نو لکاندے کیوں یہ عورتوں نے کردے نا ظلم انہاں نوں ترسی آوندا عورتاں تے مہربانی کردے ہن حالانکہ ایمان نال دس سڈے عورت دی قدر دی دلیل ہوئی ہے کیسا لکانے توجہ نہیں کی تمر ہے پر ہوئے جو یار کتے بلیاں وسنا پی گیا ایماندار کدھر جائیے کی کریے وہ آدھا پیا مسلمانوں میں عورت کی قدر نہیں ہے کیوں تا کر کے چھپا دینا میں کہ لانتی سڈا چھپاونا دستا ہے کہ ان کی قدر ہے قدر بھی سانو اپنے ود دیں دسو ٹیئر کتنے بازار ہوں بھی ہرم وال جاؤں گا تو راہ شاہ گاڈر ٹیئر پہ ہوں کبھی سونے کی تار بھی دیکھیے نہیں سرمایہ قدر قدر قیمت سونا کدی تار رلدی سونے کی بغارت نہیں ویکھی تو مل ہوں شو کیس سرافا نے وکر رکھا ہوں پھر شو کیس تو علاوہ پھر ایک ڈبی ہوتی رتی ڈبی رتی ڈبی رکھ کے پھر شو کیس رکھا ہوں ہاں, شیشے جڑی شا لکتے ان کی قدر ہوں تو لکتی ہوں کدی گوبر تو لوہے نو کسی نے لکایا تو سنگیا اور مستفا دن عورت سونے تو بعد قیمتی ہے سکولی کتی کھوتی سمجھتے ہیں جڑا مرضی لگ لگے جو مرضی لگ لگے مین رکھ لا نال جی چلا میں پڑھا اچھا ٹھیک ہے کلیم دارا کلیم اٹھ گھنٹے پہ چل گئی کلنڈر بنے لمیا روٹوں میں چھوٹے روٹ تو نہیں پہنچا ہاں،, ہاں لاہور تو مجھے فرقر چل رہی چلے گی لاہور تو ملتان ملتان سے لاہور آٹھ آٹھ گھنٹے چلے کیونکہ جڑا مقصد اندر تو جڑا کام لینا ہے خاص وہ چھوٹے روٹ پہ حاصل ہوتا ہی نہیں لمے تو بابا حاصل ہو جانا تو وہ جناب لمے روٹ پہ پہ چلتی ہے چلے تو ستر بندہ بچ بیٹھا ہے ہر بندے نے وہ سیٹی مارے بندہ تو یہ اگوں جا کے بوتل پیش جی جی جی جی سر جی یہ ہوتا نا ایک کہ وہ گھر بیٹھی ان بات یا پرا یا کھاوا وہ آخ پانی پلا ان پانی پلا ایک ستر دے نوکرانی بنے اس کے ایک بھی خدمت گزار بنے تیرے نزدیک قدر کہیں کی توجہ نہیں فرمائی اللہ نچ جو پی گئی ماں نال میں نہ جدو مسلمان سکول چ بچ گیا ان اکل پھر آ جانا میرے یہ میں اللہ بچا میں باہ کٹ کے آنا لیا مفتی مفت خوریا لیا پروفیسر لیا سکالر ڈاکٹر چشتی بہ کے ایک گل کا جواب دے لین ایک گل چھوڑ دین میرا پھر بن سکوں ہاں تا کر کے نہ سنن گے تو پیک ہم بن گئے ایک پروفیسر ہے صحیح دسا دے صحیح دسا ایک پروفیسر میں چک چھیڑا سکھے کی منڈی میرے خلاف تقریب چکی خان کا ڈوگرا سنگیا میرے سنگیا میرا گلتا رکھ لیا میں تین گھنٹے خدمت کی اس موضوع کا نام کی سی پروفیسر صحیح دسا کا رگڑا تو پھر ایسا آ گیا ہوں ویخ تین پروفیسر کی جب کچھ سناوا ہوں پروفیسر عالم تو نہیں عالم ہوتا چکل ہوں وہ آپ کو آخر پروفیسر ہے اس آخیا میرے میرے خلاف بولتا اس آخیا چشتی جڑا نا فضل جڑا یہ آخر یا تو انڈیا دا ایجنٹ یا پاگل میں تقریر نپ لیا اللہ سونے فضل کرم نال اصل تو لفظوں رگڑنا ہوں لفظوں چبا چبا کے چلنا ہوں میں اپنی گل دستی پی ہے یہ پکا جھوٹا گیا پر تو کچھ تو اکل رکھتا پر تو پروفیسر تھی تو بنیا تیرے اکل نہیں سی تو بنیا ہے تو تھی جی آنا ہی نا تین مستفا کا ڈر کافی سی تک لو میں مزا چک پر تو چلا تو کی سمجھا سی میں ہمیں بولنے کنڈے کنو کا چھیڑنا وا ہاں، جی پاگل ایجنٹ ہاں نہیں جی ایجنٹ ہاں تو پاگل نہیں کیونکہ ایجنٹ جنوب بنا دے پاگل ہوتا ہی نہیں ایمان نال دسو پاگل کو کوئی ایجنٹ بناوے گا میں تو نہیں آتی اور گل سمجھو جی کرنا پیا وا کہ گھر عورت نے انہیں آخیا ترقی پہ دینا تحریر پہ دینا کیونیں آتے دیکھو کہ زندگی کے ہر شعبے میں شریف ہو برابر ہو برابر ہو میں آخیا اوترو کیونیں برابر ہو جو کام مرد کرو وہ عورت کرو برابر میں کہ بالکل ٹھیک ہے یعنی جو مرد کم کرے عورت کرے جو عورت کرے مرد کرے تا برابر ہونا گیا کہ ہاں میں کہ عورت بال جم اور کسا جمے تاکہ برابر بال جمن واسطے مشین انہوں رکھی کھڑی نہ مراد آ تو برابری پہ ہوتی توجہ نہیں فرمائی ویسے گل سنو ان کرے آ جی۔ گیا جی جی یہاں کے پینتر دستے ہیں کہ ارادے ہوئے ہوئے ہیں کیوں جو جی امریکہ برطانیہ ادھر تو سارا قانون آ گیا مرد مرد نال شادی کر برابر اثر یافتہ قوموں کے برابر چلنا ہے ہم نے اپنے ملک کو امریکہ برطانیہ اور واشنگٹن کا پورا نمونہ بنایا میں بیٹھا بس ویگن ایک سیٹ جتنے میں بیٹھا بہلو آتا پرندر ویگن والا لاہور بل صاحب ایک پاس ہو گیا میں کیوں جی یہ لڑی نہیں بن گیا میں تو میرے نہیں بہ سکتی آتا مولوی صاحب ہوں وہ میری پگ ویک میری حالت آتا مولوی بندہ ہے گل کیوں نہیں کرتا گل میں مول صاحب گل ہزار ہی کر کے کرن دیا چلا ہوتا میں کہا اتری دیا تو ترقی نکل دینا شانہ بشانہ چلنا میں کیا اتنے گوڈے نال گوڈا سارا کچھ ہوتا تو تم سانو آنا تھی تو مکھری کرو کد نہیں کریے اصا برابر چلنا ٹھیک ہے بھائی اللہ اکبر کبیرا ہور و میاں صاحبہ جی کافر ہوں انہیں نام مراد کی کیتا بے تہذیبی کا نام تہذیب انسان دی انتہائی بربادی کا نا ترقی جہالت بنا ہر انسانیت رکھ دیتا ہے کھلوتا نہیں دیکھے معاشرہ کیتا بنتا تو مانا سنگیا تحریر کا مکہ مطلب بھی سمجھ لیا ترقی کا مانا بھی سمجھ لیا جس بندے آخر مہنگا کام انگریز ہیں کافر ہے ہے اسلام سے خارج ہو چکا ہے اللہ فرمانے والا انسان اللہ کی اللہ زمانے میں کسے سارے انسان رکھے سارے نقصان بات کرتے کے ترقی رب مسلم داڑیے دی پگ سر کے ستھن اتوں تھی چوہے گوڈے تو تھلے عقیدہ کی اندر کی ہے حضرت دے بس جی وہ دیکھو جی اگر انگریزوں کی تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو شور کیسے وہ اللہ نت کبھی نہ مراد وہ تیری داڑھی تو نہ مراد تیری داڑھی تو سکھا تو بھڑی جی۔ وہ بئی مان اندر تو ایڈا پلیت ہوا پہ انگریزوں تعلیم نہ حاصل کریں گے تو شعور کیوں آئے گا وہ کافی قرآن آخر لا یا شوروں رب آخر بے نے نبی آخر جانور کو بد نے بے نے بے اکل نے لا یا قلو لا یشرو عقل نہیں رکھ دو شور نہیں رکھ تمیز نہیں رکھ دو تہذیب نہیں رکھ فلاح فلاں نہیں بربادیت نے تباہ رکھنے رب ایمان ویک مولا ایمان ویک رب جلال سبحان اللہ اور سنو جی دیتی آنکھیں انہیں باقی طریقہ تو فلان فلان تو مشینری کے ساتھ ترقی کی ہے اور میں تین پوچھنا ڈاکٹر کو بیماری لبن کا طریقہ لیبارٹری ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ موٹر ٹیسٹ بلگم ٹیسٹ خون ٹیسٹ دس ہزار روپیہ لگ جائے نارمل ہی ہے تو مونج کٹی تھی ساڈا جگا برباد ہے تیرا نارمل والا ساڈا دہ ہزار گول ہو گیا اخیلا کی کیا یہ حال چور لبنے تو دس ہزار چک لب جب گیا تو پھر ہر پانچ لاکھ روپیہ لگے گا آپ کا لگتا ہے دل خراب ہے ہاں۔ پہلے حکیم ہوں سن بندہ بول پیا تو انہیں بیماری دس دیتی آپ میرے نال بیٹھے نے میرے صاحب تو میرے والد نے میرا علاج کر رہے ہیں پہلا گنج والد صاحب ایک سو پینتالیس سال کی عمر شریف نے نبینے سن نبی بندہ بولیا یا ہاتھ ملایا انہیں بیماری سر کر دیتی ہوں یہ آپ آپ انہوں کا کم ہے اللہ سونے کے فضل عورتوں دیکھا نہیں ہوں ہاں جی ڈاکٹر کی تو ہر دوائی عورت بیٹھی ہوں جس کو ترقی آفتا یہ ترقی آفتا کوئی نہیں انہوں نے کی تصا کپڑا لایا استعمال کیا کپڑا جسم کا انہوں نے نپنے بھی مر گیا میرے اما جی کبلا کا علاج نہ کیا ڈاکٹر نے آخیا کہ میرے اما جی دوائیاں دیتی دو ہزار ہفتے کا لگتا سی دو ہزار ہفتے کی دوائی کا دو ہزار تو اما نور بیماریاں لگتی گئی تو اس آخیا اگ بکواس کی آخر کچھ بھی نہیں ہو سکتی بہت جن پیسے لا سکے لوگ پندرہ دن دوائی کی اما جی ہاں؟ اچھا میں پوچھنا ایک دس ہزار نال بیماری لبے تو پتہ نہیں لبی ہے کہ نہیں لبی تو ایک اج ویچے کہ کپڑے نال بیماری دس چڑے ترقی کون بھائی نہیں نہیں نہیں دس ہزار والا کیونکہ وہ دس ہزار جو لگ گیا تو ترقی دبا گیا جا اس قوم خدا تو غضب نہیں پکڑ کرنا جہی قوم اللہ کی رحمت سمجھے جو یہ تباہی ہے رحمت نو سمجھے ترقی خدا کی کرنا پھر ادھر دوائی آئے تو ایک بیماری کڈے بھی نہیں دبا چکی انگریزی دکانوں بہ بہ بیماریاں لا دیا جی جناب دیسی دوائی بیماری کڈے گی جڑوں پٹ چڈے گی تو ہور نہیں لاوے گی ایویں تو ترقی کن کیا کھیل ہے ٹھیک ہے باقی ترقی اچھا چلو ایک ہو سمجھا دینا تصا آخو گے بھائی تصا آخو گے تصا آخو گے یار دیکھو گے سی انہوں نے دور دینا بنایا فون بنایا تھوڑا بندہ بیٹھا کتنے کتنے گلا پہ کرتا ہے ویسے میں تے تو پوچھا گا ایمان نال دسو آلہ کن نہ لا کے پھر دور دی گل سننی تے ایک بیٹھا تو پورے جہان کی گل سن رہا ہوئے بغیر کسی آلہ لا ہاں، بابا فرید فیبے نزدیک ترقی یافتہ کہڑا ہوا نہ مشینری نے اندر ایک فائدہ کہ دا گھاٹے ضرور نے ہوں یہ فون نا فون جی اس دے چاہتے نے جی شواوا ہوں نا شواوا اندر کنا کا کینسر لگتا <laughs> ترقی ہوگی کہ نہ ہوگی بولو بولو اچھا پھر تہذیب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 لاک بندہ ایٹم بم بنا کے پہلا آئن سٹائن جو ہوتی سی امریکہ کا انہیں پہلا بم بنا کے تو ہیرو شیمت ماریا ناگا ساکی کنے بندے مارے سن لکھان کے حساب سے ہالے تک لے لگ رہے اتنے جم اچھا ہوں میں تین پوچھنا مستفا کریم چلائی تلوار یہودی چلایا بم تو بندے ادھر مرے تی لاکھ ایک ایک بم دے تھلے حاصل مستفا کریم دس ہی جنگا لڑی جنگا تو دے کافر مسلمانوں کے رڑے ایک ہزار سے کچھ بندے مارے گئے ایک ہزار اٹھارہ دس ہی جنگا مستفا کن مارے تو کنیا نے جنت دیتی ترقی نہیں ترقی کہڑی چڑیے تو تھلے تی لاکھ مچا جائے ماشاء اللہ تو ترقی اور اپنی ہلاکت کو اپنی ہلاکت کو ترقی کرنے والا اگر عقل والا ہوگا تو اور بہت کس کو آج نے بتی بنائی ہے نا بتی کی ہے اگر بچی بڑی خرید بلا بول بجلی یہ جس انگریز بنائیے وہ اس سے نال مریا نہیں کیسی اکل آ رہا کہ نہ مراد اس بیوا چنگا سی چلو کوئی چار دن کٹ تو جانا روشنی دلی نہیں پی ہے جانو آپ دو سبحان اللہ اچھا ایک پاسے دوسرے پاسے سوئی گئے ساری ترقی کہڑی ہے آدھے اچھا سوئی گئے ساری چل مبارک دا سویرے اخبار بیان ان پیا ہوں کہ بخت والی بابے تے سارے رل کے چولہے بیٹھے سن گیس میں تیلی لان لگے نے ایک دم جو پھلیا سارے سو گئے چولہے والی نال تر گئی اخبار بیان بھرے پے ہوں خبر وہ جی چولہا پھٹیا تو سارا گھر گیا رات ہیٹر لا کے ستے سن پچھوں گیس بند ہوئیے پھر جو آئیے تے آئی رہیے تے آدھی رہیے اس سارے تھان گئے کدی یہ جی بھی سنیا بھی ساری دیسی چل یہ ٹبر مارا ہوئے توجہ نہیں فرمائی ہوئی جلا کافر ہاں۔ نہ اس جان رہ دیتی نہ صحت رہن دیتی بیماریاں عام کر دیتی انسانی حالات سمجھا ندیاں کو طاقت نہیں سی میرا نبی میرے نبی دے درد دلال ارادہ کردہ تو ساریا بلاوا سامنے بن جانا سن تہذیب کفر پیا کہ پہلے بے تہذیب سے ترقی اچے وے کہ کافر اے چنگے اے ہیں خیر والے ترقی والے باقی سب نبی والی پچھا رہ گئے یہ دونوں لفظ کفر دے ان دی گندگی نو سمندر سٹ دیں تو سمندر پلیت ہو جاوے لیکن یہ نام مراد سکولی لکائی بیٹھے نے لفظ لفظ لکایا اور دیکھو سجنوں جنہوں ان لانتی ترقی دے تہذیب دا نام دے کے قوم نو ہوا انہ دی تہذیب تے ترقی دی آخری گل کرنا کتاب آ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 ہاں جی جی یہ بچا نہیں یہ گوا یہ پیسہ چاہیے بعض اوقات رات کو واپس بھی نہیں آتی ہاں؟ سرکی کا ایک شاعر ہے سرکی کا ایک شاعر ہے سرکی کا ایک شاعر ہے وہ آدھا وہ گدڑا چاہ سرکی جان کے بلتان ڈوٹھی کم تو آدمی ہوئی گدڑا چاہ سکول کھولن سب کتیا لوگ پہنچا لیکن عزت کے آرتی منڈی لائی پھر کتنے پہ آ گیا لڈ جانے ڈلہ سائیکل پہ کئی وت جیتوں کے پاوی لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کھاوا مقصوم کھلے ہوئے گدڑی میں چن چن کھاویں گے لوگ برباد کریں گے واہ واہ سمجھیا اور لئیے ترقی پتا نہیں کیوں مرنا تو کیوں نے جواب دینا بے وقت پیار ہوئی پی ہاں، ہاں۔ لیکن میں تمہیں آخیا سر یہ تحریک آخر مولا دا قرآن پڑھ کے ثابت کر دینا شیطان نے نے جب بابے آدم علیہ السلام کے اما حضرت حملہ کیا سورت سورت اللہ قرآن گل پہ ساری سنوائی ہے بےمان دے قرآن نے سمجھ مالیا رول سنوائیے میرے جانے نے نہیں چلے سنا بساری خردی آخر لگا میں جب خیر فرمائی اترا بھی سر فرمان پر رب کا ہے دانے جب کھاو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت رہو گے تم روک تشا کھا لو تاکہ جنت ہی ہمیشہ رہو تو فرشتے بن جاؤ کرو گے ترقی قرآن ہے نہ ہوئے دشمن رب سونے انہوں نے جنت چ رکھا سی تو فرمایا خیال کرا جی آدم تیرا تو تیری گھر والی کا دشمن ہے خیال کری انہیں آن کے کہڑا دا کھیڈا لگا قسم دے کے بھائی بے میک تو میں تا خیر خا میرے دشمن سمجھنا نا بس اصل دشمن تھوڑی چڑھ بیٹھے ہیں وہ جی انگریز آتے ہیں بس بھائی اب دوستی کا ہاتھ بڑھائی <laughs> والے سارے میں دوست میں بنا گیا بھوک کے دوست نے تو بنا دے گا اچھا رب فرماو دشمن قرآن فرماو دشمن تو قرآن دی گل ہمیشہ واسطے غلط ہو سکتی نہیں جی ہوں کی انگریز دوست دشمنی چھپ بیٹھے ہوں آدھے تعداد کر لیں سلاح الدین ایوبی پچھلے ٹھیک ہے ساری جنگ رہی ہے لیکن بس ہوں مل جی اور مدرسے جو چند ہے پی پی جی جی اصا اچھا، ہوں تیرے دشمن بولا تو ملا آخ بالکل ٹھیک ہے ہوں دشمنی چھڈی کھڑا تو ملا کافر کیوں جے انگریز دشمنی چھڈ جائے تو پھر قرآن غلط ہے توجہ نہیں فرمائی یار توجہ نہیں فرمائی جی میں مینو ایک آخر لگا چشتی سر سید دے دور انگریز نماز پڑھا سن علی گڑھ یونیورسٹی خود خبر پابندی آدھے سن نماز پڑھو میں کی مطلب نکلا کہ دیکھو نا ان مطلب یہ نکلا وہ واقعی دین تو چلا چاہتے ہیں میں کہ اتری دیا کافر نماز پڑھا کے بھی تمہیں کافر کر لیا اچھے میں اس طرح یہ میں پڑھاؤں گا تو یہ سمجھ گے دین دے خیر خان تو قرآن تو رسول سان فرما گئے نے کہ تبدے دین دے تو ہر دشمن تو خیر خیر نہیں یہ کبھی تبدے پرادے نہیں ہو سکتے تبدے دین پرادے نہیں آ سکتے ہوں جب کسی سمجھو کے اندروں کے سارے دین دے خیر خیر نہیں تو کسا قرآن پر مدد دے رب دن کر میں مراد کافر نماز پڑھا کے بھی تم کافر کر لیا جنہیں سارے ہو توجہ نہیں فرمایا ایمان نال دسو جی دوست نے تو ہوں تمہوں کیوں بامن مارن والے اچھا ایک شیطان کہنے لگا خیر خاں دوسرا آخر کی لگا جو میاں جڑا روکیا گیا نا تو روکیا رب نے کدھر فرشتے نہ بن جاؤ کدھر جنت ہمیشہ نہ رہو ہاں ہوں تسا کھا لو گے تو پھر جنت چ باہر نہیں نکلنا اتنے اتو گے ہوں ہوں قسم قسم نال کھادی انہیں بابے آدم علیہ السلام نے قسم رب دی پہلے بار سنی سی کہ کوئی کھانا ہے پیا پہلی بار سنی سی آپ دے ایمان اے فیصلہ کیتا ایمان دی سادگی نے فیصلہ فرمایا جنہوں آخ محبت نے فیصلہ فرمایا کہ یار رب دی مخلوق ہو اپنے رب دا نام جھوٹھی کسمت لو یہ کیون ہو سکتا مرو سولہ نفسی وہ جڑا آدھا سی کہ رب تمہوں تا روکیا بھی جنت کدھر ہمیشہ نہ رہو جنت چلے آ گیا دو سو سال روندے رہے کن سو سال بولا جی میں شیطان آدم علیہ السلام نو روایا خیر خاہی خیر خاہی تے جنت ہمیشہ کا جھاسا دیوا کے کافر سانو تہذیب دے ترقی دے لفظ انج مرایا اج تا کر کے پوری قوم پھر ہوں انہوں دا باپ ایک گل گل وہ بھی بھول کے اعتماد وہ بھی کر کر دے کے بیٹھا رب واقعہ بنوایا نبی ورنہ معصوم ہوتے ہیں دال بابے بھی سانو تن لین دے شرابی گل پھر دس لیا پھر دس لی شرابی گل پھر کر لیا کر لی شرابی گل ہاں ہل دال تم سڈے مولی ہیں ختم دروت ختم دے مسلے لکھن دے بادشاہ ایک مولی رہی یار خان دا اس فرق کتاب لکھی کنڈیا کوڑے جان گے اور رجم شریف کے مہینے جڑے ہلوا تو پوڑی تو بولی کنڈیا نے اس کتاب لکھی ہاں جی تے میں مر مولا تے چور چوکیدارے نہیں بنتے یہاں کی مونج تا کٹی پئی جو دین ایمان دا کونڈا ہو گیا ہے عزت دا کونڈا ہو گیا ہے پوری قوم دا کونڈا ہو گیا ہے مولی دا حال ہے کونڈے دے جھگڑا نہیں مکیا آہا مولی کدو لکھ قلم اٹھا جیسے تنن کی گل ہو رہی جی میں تقریر کی قرآن دیکھ چکی کتاباں دلائل لال کی کدی سنی ہے جی تنے میں سنتا رہا پندرہ پندرہ ہزار روپیہ دینا تو مولی آن کے تیرا بیڑا اوی چکر کرتا ہے کیوں مینو ویکو جنتی جی نے ویکنا ہوگا یہ مول تقریر ہوئی آج جنہیں جنتی دیکھنا میں نے دیکھو اب تو سن جنتی بیٹھے جے اور سنیو حضور پہ آشکو دیوانو غلامو سبحان اللہ اچھی بول سبحان اللہ حضور پہ دیوانو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 خنزیرا تینوں کہڑے نبی وئی دیتی ہے تو جنتی جنہیں جنتی رکھنا ہاں، ہاں۔ پروفیسر سعید اسد جہد نام ہے یزید اسد رکھا ہے سڈے لاہور ملن والا یا چونک تے میرے خیال دے اتے آیا تے آخن لگا قیامت نو آ کے قبر چ نبی پاک آؤ گے نا ادھر فرشتے تے قیامت نو آؤ گے بھی کھلوتے ہوا گے حضور سرکار نے انج کرنا ہے ادھر میرے اندی کیسے تو پری پی ہے وہ پینے ہوں فون تصویر والا اس شور نے ایک نے ساری بن لی جناب کی آ کہ حضور آؤ گے نا ہزور نے انج کرنا ہے بالکل بچے فوٹو بچا ایسے سارے چھٹ چائنا سنیا خدا یہاں کا بےڑا کر کرے وہ شالا بچے دے وہ چیکن کھ نہ رہے انہیں ہزار کی عمر مگر پی گئے نہیں نہ لینا کی پیسے بھی لے جاندے نے سارا کچھ لے جاندے نے پتہ نہیں نہ کرنا کی پہلی گل یہ اس ظالم نے حضور پاک ال اکھ کے اشارے نو منسوب ہے حالانکہ صاف حدیث سے نبی پاک نے فرمایا نبی آنکھ سے اشارہ نہیں کرتے جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ دے موقع تے صحابہ کرام نے ایک گستاخ نو نپ کے حضور دی بارگاہ چ لیا صحابہ فرما نے انتظار دیا کہ یہ معافی منگے نہ اکھ نال اشارہ دے پھر وہ گستاخ سی رسول نبی پاک سرکار دا حضور سرکار سانو اشارہ نہ کیتا آخر او معافی مانگ کھلوتا سن اصا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 رنا باواں وال کٹ کے نہر دے کنارے بیٹھیا سن تے آپ نے فرمایا انہوں دی کوئی احترام عزت نہیں ہے تے بھی کافر دیا عورتیں لگتی نے شک یہاں کا ایمان پہ لگتا کی مطلب ہے شرح نو حوالہ سمجھ کے بیٹھیا نے لگتا شرح کی قدر میں پوچھنا وہ وہ جیڑی جیڑی شرح دی قدر قدر قدر دل دل دل ہو سکتا نہ رکھتی عمل سے ظاہر کہ کہ اندر اندر اندر شریعت تو تو بزرگ بارے لکھا ہے جیڑی قوم تھڈو رنا دے ننگے چڈی رناگو سارا کچھ ہے کافر برائی کو برائی سمجھنے والا کافر ہوتا ہے اور جو برائی کو ترقی وہ کتنا بڑا کافر ہوگا امت ایمان نال دسو جنہیں سنیا ہونا انہوں دا پکا رہا جنہیں آخر بھی حضور سرکار آنا تے این ہی کرنا ہے تاں تے ساری قوم ات چکی کھڑی تینو امام ابو بکر بلخی کا حوالہ دے کے دکھایا سی درے مختار دا کہ رنا باواں وال کٹ کے نہر دے کنارے بیٹھیاں سن تے آپ نے فرمایا ان دی کوئی احترام عزت نہیں ہے تے ہردی کافرا دی عورتوں لگدیاں نے شک کے انہ مانکتا لگتا ہے کی مطلب ہے شرح حولا سمجھ کے نے بیٹھے شرح کی قدر نہیں میں پوچھنا وہ وہ جیڑی جیڑی جیڑی قدر قدر قدر دل دل دل چ چ ہو سکتا نہ رکھتی عمل سے کہ اندر اندر اندر شریعت کونی تو تو تو بزرگ بارے لکھا قوم تھڈو رنا دے نگے ران تو سارا کچھ کدا میں ہے تھوڑا کافر برائی کو برائی سمجھنے والا کافر ہوتا ہے اور جب برائی کو ترقی سمجھے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا توجہ نہیں فرمائی نے معلوم ہوا سانو کافر نے تہذیب کے ترقی کے لفظ نال مارا ہے بولیں گے اس کے بعد جہاں جہاں تیرے سامنے تہذیب ترقی کا لفظ بولے بوتھے تے مار نہ کلو سانو پہلو نچا لیا جی ہوں چشتی آیا سی لاہورو انہیں دھد کا دھد پانی کا پانی کر چڑیا انہیں کسر ران دتی نہیں ان شاء اللہ لذیذ جی میری تقریر سنے گا کیا مت والے دن رب سونے یہ نہیں کہہ سکتا مولا میں سمجھ کو نہیں جی ہاں، تقریر تو بعد آخر یار ایک ایک گل میں دل چ لگتی تھی کیوں بے سہنوں کو گل ہے میری سمجھ نہیں آئی بولو بولو شکر ہے رب میں اپنی بہن کو کہا ہے کہ پڑھنا پڑھانا سکول میں جائز نہیں ہے آگے سے وہ جواب دیتی ہے اگر پڑھیں گے نہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے میں تین کیا کیا ہے لفظ ہوئی کھڑائی ترقی والا انہوں نے ایک ہی جواب ہے نہیں پڑھا گے تو آگے کیوں بنا گے ہوں پرا اور اسٹینڈ آ کے آئیے اما پیچھے رہ گئی سی بڑھ گئی چلنی ہے نانی رہی سی نامی سے دادی رہی تھی تگا رہی ہے اگوں کو جواب دین والا ہوے تو پھر نا تو چشتی بیٹھا ہوئے اللہ کے فضل نال جواب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 فاروق اعظم نے سمجھ نہیں آئی امام حسین نے سمجھ نہیں آئی امام امام ابو حنیفہ نے سمجھ نہیں آئی امام بخاری نے سمجھ نہیں آئی امام مسلم نے نے سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی یہ تو میں سچا منا بغیرتا کہ میں اچھا، اس پر نہیں یارہ نو یہ اچھا خدمات اسے اسے دیا خدمات نے پروفیسر دیا خدا شکایت ہے مجھے یار خدا بندہ نے مطلب ایویں تو نہیں آتا اکبر آبادی آتا توپ کھسکی پروفیسر آیا توپ کھسکی پروفیسر آیا بسولا گیا ترندا ہے وہ آدھا پہلے انگریز لڑتا سی ٹوپا انہیں آخیا میں ٹوپا لال میں مسلمان لال لڑ سکتا میری ضرورت کوئی فلاح الدین بڑے جوت سان تھوڑے ان کرو ہوں پروفیسر بولو جتھے حملہ کرنا ہے نا تو جتھے مارنا اتنے زیادہ پیمان اپنے ہر شاید مر جان گے توپے مارے شہید ہو گے پروفیسر مارے مردار میں نہیں کیا آخر سید اکبر حسین اللہ بابی لسان آخر ستویں کتاب ستویں کتاب مضمون لسان آخر سید اکبر حسین اللہ بابی لسان العصر لسان ہاں زمانے کی زبان لقب دتا انہوں نے جہان دی زبان کی مطلب جو زمانے ہوں پیا وہ فقیر حقیقت زبان نال کھول کے سکتا گیا لسان والا اکبر آبادی کہتے ہیں ہم ہاں، ادو چمکی نتھی تھی انگلش جب دے گئے نہ شمو انجمن پہلے چراہے ہوئی سپنے بھی انگلش لکھا کھلا کہ ہم باغ والی یعنی مسلمان کی لڑکی پہلے چمکی نہیں تھی جنا چر انگلش میں پڑی چمکی نہیں سی تھی جاننا مجھ کدو چمکی ہے چمکی نہیں سی جب انگلش سے بوگانا تھی اب ہم سمے انجن پہلے چراغے فلم تھے اب سمے انجمن آدمی کم میں لکھا تھا شکیل مرجیت لکھا تھا پنجاب بورڈ والا لکھا لکھا میرے رب لکھو جس مطلب ہے لکھنا پڑھے مطلب اب ہر شویا جنہیں انگلش پڑھنے کو کمل بن گئی ہے تو لکھانا میں روز تھلے آخو گورنمنٹ نو سورو سڑو آخو انہوں آخو سورو شرم کرو ادھر لکھائی کھڑے لکھا ہی کڑے جی گرواندماچل کرو چاہے چین جانا پڑو چاہے ندی پا کی آخر سکین بنا دے میں اس بران گرانوانا سویرے جا کے ستنی کی کتاب کھول کے اگے چ رکھا ماسٹر کتاب دے اتو گزار دے ہین پر دے کوئی نہیں میں سمجھانا پیا جی کتاب وہی وہی ہے ہے کتاب یہ ماسٹر پڑھاوے گا گا تو آخے پڑھا لگے میں پڑھاوا میں میرے پڑھنے والا اس کتاب دے ایک ایک لفظ ثابت کر کے اٹھے گا کہ لانت بغیرتی اج تو بعد آنے ہی نہیں ہاں پر منافقت نہ ہاں، تنخواہ تنخواہ دا مسئلہ نہ ہو تنخواہ لینی ہے کوئی مرے نہ مرے ساڈے پانچ کھڑے میں ایک ماسٹر کہنے لگا یار سانو کی پوتلا جا سمجھا انہیں جو لکھ دینا ایسا پڑھا دینا میں کہ ایویں گل ہے کیا میں تیرے پیو دینا کیا گلام رکھو میں کیا کسی کتاب ایک سکول والی لکھا ہوئے تیرا نام تیرے پیو کا نام گلام نبی غلام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 اس طرح دیا اور بھی پہ نے سنو تو بچوں بس میرا فرد ہوئی سی جڑا میں ادا کر دیتا اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے عمل دے توفیق اچھا، آخر بابا محمد اللہ رب العالمین اللہ صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم مولا کل حدی سبل رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ معافی پناہ دے ہدایت دے دشمنان اسلام دے تمہ فرما دین حق دے بول بالا فرما تعظیم ترقی مصطفیٰ والی عطا فرما یا اللہ دشمنان اسلام دینا فریب فریب بہندہ الفاظ کو مسلمانوں نے بچا محفوظ فرما وصل اللہ تعالی علی حبیب محمد